إليه من من والده والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أول كلامنا وحلو تھیلاحمیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل سب احترام صدر جلسا معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں کلام پاک اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا رہے ہیں معذرت سامعین کرام اس وقت کائنات میں سب قوموں میں سب سے افضل قوم اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بہترین امت اور سب سے بہترین قوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قوم کو بنایا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسوں کو اس امت میں شامل فرمایا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس ذری ذری بے قیمت چیزوں کی وقت ہے اہمیت ہے ہم نماز کے لیے جمعہ کے لیے جلسے کے لیے آئیں واپس جاتے وقت ایک چپل ملے اور ایک چپل کھو جائے دل کو چوٹ لگتی ہے لگتا ہے ہمارے کپڑے پر خراش آ جائے ہماری ایک انچ زمین کو ہی لے لے کوئی ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کے تعلق سے بات کر دے ہم بے چین ہو جاتے ہیں مسترب ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کی قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے وقت کو پہچانتے ہیں حضرات آپ کے علاقے کا یہ کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے آپ لوگ ابھی اسی وقت اسلام قبول کرنے والے نو مسلمین نہیں ہیں کلام پاک کل یا آج صبح میں یا کل گرو آپ پاک کے بعد نازل نہیں ہوا ہے امام بخاری کا جنم جماعت السانی میں جماعت الخرا میں ماہ میں کنوج میں نہیں ہوا ہے بہت پہلے حدیثیں آ چکی بہت پہلے اللہ کا قرآن نازل ہو چکا جو اسی سال کا مسلمان ہے اسی سال سے اللہ کے کلام کو سن رہا ہے جو چالیس سال کا ہے چالیس سال سے بخاری کو سن رہا ہے ترمیزی کو سن رہا ہے علماء کو سن رہا ہے مفسرین کو سن رہا ہے مفتیوں کے فتوے کو پڑھ رہا ہے خطبا اور وارزین کو سن رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں یہ جلسہ کوئی اجنبی جلسہ نہیں یہاں پہلی مرتبہ ہندوستان میں ایشیا میں عالم میں پہلے یہ حفاظ نہیں جن کے سروں پر دستار بانی گئی یہ منظر آپ نے بار بار دیکھا قرآن کی فضیلت آپ نے بار بار سنی کلام پاک کو چھوڑنے کا انجام بار بار سنا لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کائنات کی سب سے قیمتی امت ہونے کے باوجود آپ نہیں جانتے اس کے مقام کو اس کے مرتبے کو آپ نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہے آپ کو اپنے کھیت کھلیان سے مطلب ہے آپ کو اپنے کاروبار سے مطلب ہے آپ کو اپنی بیوی اور بچوں سے مطلب ہے آپ کو اپنی جائیداد اور پراپرٹی سے مطلب ہے اور اللہ نے یہ جو بات کہی وما خلق الجن و انسا اللہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے اس عبادت کا ترجمہ مسلمانوں کے یہاں یہ ہے کہ مال کمایا جائے ہچوٹا جائے لوٹا جائے ڈاکہ ڈالا جائے حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو دنیا کی پوجا کی جائے مال کی کی جائے عورت کی پوجا کی جائے اولاد کی پوجا کی جائے عمارت کی پوجا کی جائے اور قارون کو پایا جائے قارون ایک تو مر گیا تو کیا ہماری نسلوں میں ہزاروں وہ قارون ہیں جو عمارتیں بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے ہیں اور دولت بنا کر اس پر ناش کیا کرتے ہیں نمرود اگر تو مر گیا تو کیا ہزاروں لاکھوں نمرود ہمارے قوم میں ہیں سداد اگر تو مر گیا تو کیا ہوا فرعون تو مر گیا تو کیا ہوا ابو جہل تو چلا گیا تو کیا ہوا ابو جہد تو چلا گیا تو کیا ہوا ادبا اور شیوا محمد محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹوٹنے والے چلے گئے تو کیا ہوا آج ہم داڑیاں منا کر محبوب کے چہرے پر پوچھیں گے یہی تو مطلب ہے نماز کو نہ آنے کا یہی تو مطلب ہے اپنے مقام کو نہ پہچاننے کا یہی تو مطلب ہے دنیا کی پوجا کرنے کا یہی تو مطلب ہے مال کی پوجا کرنے کا یہی تو مطلب ہے جوڑوں کی غلامی کا بیوی کی غلامی کا یہی تو مطلب ہے اولاد کے پیچھے اپنی زندگی تباہ اور برباد کرنے کا یہ کوئی نیا اجنبی پیغام نہیں ہے کیا آپ اچنبے سے بالکل ایک اجنبی آدمی کو اجنبی طریقے سے سنیں آپ لوگ ٹھٹا کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں آپ آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی مڑانے والا جہنمی کتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوکھ کھانے والا ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر کے اندر ٹی وی چلتی ہے رب کائنات اس گھر سے رحمتوں کو ہٹا لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ناٹک دیکھتے ہیں ابھی سے پاس میں آتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک قوم رات کو لہ و کے اندر مشغول ہوگی ٹی وی کو دیکھ رہی ہوگی سنیما کو دیکھ رہی ہوگی ڈرامے کو دیکھ رہی ہوگی ننگی تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی فہد مناظر کو دیکھ رہی ہوگی سینا اور کمر مٹکانے کے منظر کو دیکھ رہی ہوگی دانے گا کر اللہ کی توہین کرنے کے منظر کو دیکھ رہی ہوگی نبی کی شان میں گستاخی کو دیکھ رہی ہوگی کیا فلموں کے اندر اللہ کی توہین نہیں ہے کیا گانوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی نہیں ہے کیا ایک کارٹون بنانے والا امریکہ کے اندر مینمار کے اندر کارٹون بنایا اور الگ اعلان اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تو وہ نبی کے نام کا گستاخ ہے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور گارنڈی فلموں کے اسکرین پر اور ٹی وی کے پردے پر شرمگاہ کو اتار کر اپنے سینے کو اجھال کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر گانا پڑتی ہے اللہ کا نام لیتی ہے اگر تیرے باپ کا نام اگر تیری ماں کا نام تیری شرمگاہ کو کھجا کر یا اپنے عزو کو ہاتھ میں خت کر دکھا کر تیرے باپ کا نام لے کیا تیرے باپ کے نام کی بے عزتی نہیں ہے مسلمان نہ صرف اس کو برداشت کر رہا ہے مسلمان اس کو قبول کر رہا ہے اس کو گھروں میں لے رہا ہے اس کو عورتوں کی زندگی میں اتار رہا ہے اس کو بازار کی زندگی میں اتار رہا ہے اس کو انقلابی زندگی میں اس کو اجتماعی زندگی میں اتار رہا ہے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد کروایا حضرت انس مالک رضی اللہ اللہ تعالیٰ نورانی ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے آقا فرماتے ہیں ایک قوم رات میں اللہ لئی کے اندر مشغول ہوگی صبح میں جب اٹھے گی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں سمروں اور کتوں میں تبدیل کر چکا ہوگا آپ کہیں گے مولانا صاحب برسوں سے ہم نے ٹیبل کلیکشن لے رکھا ہے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں ہم ماں اور بچیوں کے سامنے وحت مناظر دیکھتے ہیں ہمارے چہرے کتے کے نہیں ہوئے ہمارے چہرے سور کے نہیں ہوئے آپ کے بری کے اندر کینسر ہے آپ کے سینے کے اندر بلغم ہے دنیا کا وہ کون سا ڈاکٹر ہے جو ایکس رے رپورٹ لیے بغیر الٹرا ساؤنڈ سسٹم کے بغیر وہ اس چیز کو بتا دے وہ کیوں پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کیوں بلغم ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کیوں ایکسرا لینے کے لیے کہتا ہے میرے رکھی سے تو جلالت کی قسم آسمان زمین کے نیچے آ سکتا ہے یہ زمین آسمانوں کے اوپر جا سکتی ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے کے دال کی طرح اٹھ سکتے ہیں مرد بچے کو جن سکتا ہے عورت مردوں والا کام کر سکتی ہے برف حرارت دے سکتا ہے اور انگار سردی دے سکتی ہے یہ میرا ایمان ہے مسلمانوں کا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہوگی جو آپ کی بات میں شک کرے گا وہ نکل جائے اسلام سے ایمان سے ضرورت نہیں ضرورت نہیں سلیمان بن کر زندگی گزار کر اسلام کو بدنام کرنے کی قرآن کو بدنام کرنے کی میرے محبوب کو بدنام کرنے کی اور کبھی نکل جا تیرے ایک کے آنے سے اسلام کا دھرم باقی نہیں رہ جائے گا تیرے ایک سے میرے اللہ کے سجدوں میں بڑھتی نہیں ہو جائے گی کمی نہیں ہو جائے گی تیرے ایک سے چلے جانے سے میرے محبوب کے سامنے گستاخی نہیں ہو جائے گی ضرور میں کمی نہیں ہو جائے گی اگر تجھے مسلمان بننا ہے پورے کا پورا مسلمان بن جا یہ کچھ مسلمان یہ کچھ یہودی یہ کچھ سمار کا بچہ یہ کچھ کافر کا بچہ یہ کچھ نشاروں کا بچہ یہ کچھ عیسائی کا بچہ کتنے باپوں نے تیرے ماں کے رحم مادر میں نسخہ ڈالا ہے کوئی عیسائی کے نسخے سے بنا ہے کوئی یہودی کے نسخے سے بنا ہے تو کافر کے نسخے سے بنا ہے تو چمار کے نسخے سے بنا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے یہودی نسخے سے بنا ہے تیرا لباس بناتا بتاتا ہے عیسائی نقطے سے بناتا ہے وقت میرا کلچر بتاتا ہے کہ تو امریکن نقطے سے بنا ہے تیری جمعہ بتاتی ہے کہ تو مسلمان کے نقطے سے بنا ہے تو سلاح معاشرہ کی شرکت اور تیرے دستار بندی میں جلسے میں شرکت بتاتی ہے کہ تو مسلمان کے نقطے سے پیدا ہوا ہے کیا اپنے ماں کو الزام بھرتا ہے وہ ماں جس نے اپنے کوٹ کے اندر تجھے نو ماہ پالا تھا وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے کیوں تو اس کو الزام لگا رہا ہے آج نئی کہنے پر مجبور ہو یہ داڑھی بڑے چہرے یہ حرام کھانے والے یہ علماء کی بے حرمتی کرنے والے یہ خدا کے گھر کو بے بات کرنے والے حیال حیال صلاح کے بعد ٹی وی کے اندر لگے رہنے والے کاروبار میں لگے رہنے والے میرا یقین ہے کہ اسلام اور مسلمان کے کیسے تو کم از کم پیدا نہیں ہوئی ان کی شان الگ ہے ان کا مقام الگ ہے حیال حیال الفلاح سننے کے بعد ان کی زندگی کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی ان کی زندگی میں انقلاب آ جایا کرتا تھا تیرا ترازو چھوٹتا نہیں تیرا میاض چھوٹتا نہیں تیرا ڈرامہ چھوٹتا نہیں کس چیز کا تو مسلمان ہے ظاہر میں باطن میں لباس میں چہرے میں مردوں میں عورتوں میں شادی بیاہ دیکھو پتا ہی نہیں لگتا کہ یہ ہندو کی شادی ہے یہ مسلمان کی شادی ہے ہر کوئی ہر کوئی وہ یہودی وہ عیسائی کتا انفرادی نماز میں اجتماعی نماز میں مسجد کی نماز میں مسجد کی باہر کی نماز میں مردوں کی نماز میں عورتوں کی نماز میں عالمی کی نماز میں جاہلوں کی نماز میں بڑوں کی نماز میں چھوٹوں کی نماز میں فرض نماز میں واجب نماز میں سنت نماز میں کون سی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر غیر مخضوبی علیہ یہودی کلچر نہ دے نصارہ کا کلچر نہ دے امریکہ کے کتوں کا پیشاب نہ پلا عیسائی کتوں کا پیشاب نہ دلا ہماری ماں کی عزت رکھ لے ایک ملا آ کر کہہ کر ٹھوک کر جاتا ہے کہ ہماری ماں کے پاس عیسائی آ کر گیا یہودی آ کر گیا امریکن آ کر گیا اور ہماری ماں کے پاس کفار اور چمار آ کر گئے یہ غیر المخوبی کا ترجمہ کیا ہے کیا ہے غیر المغضوبی کا یہی نا اے اللہ اہدین سراط المستقیم سراط الزین نم علیہم ان لوگوں کا راستہ کلا جن پر تیرا انعام ہوا الذین انام اللہ علیہ من وہ والصدیقین وہ والصالحین و صالحین یا انمتا کون ہیں فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے یہ نم علیہم کون ہے فلموں میں کام کرنے والے زانی یہ نن علیہم کون ہے یہ سیاسی کتے یا یہ علیہ کون ہے جو حلال و حرام کی تمیز کر کر جہنم کے لہو اور جہنم کے پیٹ کو پیٹ میں داخل کرنے والے یہ نمتا علیہ کون ہے ملا الگ تشریف کر سکتا تھا بریلی الگ تشریح کر سکتا تھا جو بندی الگ مانا بیان کر سکتا تھا باری مدا بے پردہ رنڈی اور حرام کھانے والا سود کھانے والا رشوت کھانے والا یتیموں بیواؤں مشکلوں کا مال ہڑپنے والا وراثت کے اندر بالیوں بہنوں کا مال چبانے والا کچھ بھی کہہ سکتا تھا میرے رب نے اس کے معنی سیل لگا دی متعین کر دیا کرام اللہ علیہ النبیین والصدیقین والشہداء یہ انمتا علیہ نبی ہیں صدیق ہیں صالح ہیں شہداء ہیں یہ فلم میں کام کرنے والوں میں نبی ہیں یہ فلم میں کام کرنے والے شہداء ہیں یہ فلم میں کام کرنے والے صلاحہ ہیں یہ فلم میں کام کرنے والے متقی اور پرہزدار ہیں کس کو پوچھ کر تو نے اپنے داڑھی کو نکالا کس کو پوچھ کر اپنی عورت کے جسم سے برقعے کو نکالا اے بلجیم والو اے فرانس والو اگر آج تم برقع کو نکالنے کی بات کرتے ہو اے فرانس والو اگر آج تم مدر مسجدوں سے تم مناروں کی ختم کرنے کی بات کرتے ہو ہم تمہیں ملزم نہیں کہتے ہم تمہیں مجرم نہیں کہتے اس لیے کہ تم خاندانی اور موروسی مسلمان نہیں ہو تمہارا نام ابراہیم نہیں ہے تمہارا نام سلیمان نہیں ہے تمہارا نام نام یوسف نہیں ہے یہ تمہارا دھرم تھا یہ تمہارا مذہب تھا یہ تم نے کتا کھایا تھا یہ تم نے سور کھایا تھا یہ تمہاری ماں کے پاس ہزاروں لوگوں نے آ کر بدکاری کی تھی جس کا سلا تم دے رہے ہو کہ مسجدوں کے زمینارے ختم کیے جائے مسجدوں کے وجود کو ختم کیا جائے یہ فرانس والو یہ تمہارا قصور نہیں تھا تم اپنی ماں کا نام بتا سکتے ہو اپنے خاندان قبیلے کا نام بتا سکتے ہو اپنے مذہب کا نام بتا سکتے ہو اور تم اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے اس لیے کہ تمہاری ماؤں کے پاس ایک باپ نہیں آیا تھا حرام کے پلے ہو حرام کھائے ہو حرام کی دفار آئے گی اس لیے تم نے پردے کے خلاف تم نے اما عائشہ صدیقہ کے حجاب کے خلاف حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے خلاف تم نے بات کہی تھا تمہارا اے بابری مسجد کے شہید کرنے والے قاتلوں اگرچہ کے خدا کا ذات تمہیں گھیر چکا ہے خدا کے عذاب کا تم گرفتار ہو چکے ہو تم تباہ ہو چکے ہو تم برباد ہو چکے ہو تم نے رام للہ کی مورتی ملت میں محراب اور ممبر کے اندر کیا رکھی الٹی گنتی تمہاری شروع ہو چکی ہے بے زدی کا تو خدا نے تمہارے گلے میں ڈال چکا ہے اب رہا کا سبق اس دھرتی پر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کر دیا ہے خانے کعبہ کی توہین کرنے والے اب رہا اور فیل کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا مسجد کے قاتلوں کے ساتھ اللہ وہ معاملہ کر رہے ہیں کلام پاک کی توہین کرنے والوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بابری مسجد کو قتل کیا انہوں نے گجرات کی سرزمین کے اندر مسجدوں کو شہید کیا ہندوستان کی سرزمین کے اندر مسجدوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں مدارس عربیہ کو دہشت گردی کا اڈا جاتے ہیں داڑھی والے اور ہناما والے اور ٹوپی والے کو چور چکا سمجھتے ہیں یہ ان کا دھرم ہے یہ ان کا حرامی پن ہونے کا ثبوت ہے یہ ان کی بے وفائی اور غداری ہے کہ ہمارے اکابرین نے پونے شہادت سے اس ملک کو آزادی بخشی اگر دلی سے لے کر نیرج تک کسی درخت کو بولنے کی طاقت ہوگی اور کسی درخت کو کہنے کی قوت ہوگی کہاں اپنی کہانی میں طرف دیجیے کر بیٹھے دلی سے لے کر میرٹ تک اگر کسی درخت کو کہنے کی طاقت ہوگی قوت ہوگی ہر درخت کہے گا کہ ایک ایک ہمارے اکابروں میں بزرگ اس بزرگ کو اس درخت پر سولی چڑھا لی گئی ہے اس ملک کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کرا کر یہ امانت ہم نے کالی قوم کے حوالے اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ مسجدوں کو شہید کرے اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمارے ستر ہزار نوجوانوں کو جیلوں کے اندر جینے پر سڑنے پر گلنے پر مجبور کرے ہماری عورتیں جو سہاگن ہیں سہاگن رہنے کے باوجود بے روزی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرے بچوں کے باپ زندہ ہیں قید کے اندر جیلوں کے اندر قید بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ بچے یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہم نے انگریزوں سے ملک چھین کر اس لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا تھا کہ وہ مسجدوں کو شہید کرے اور ہمارے خون کی ہولی کھیلے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو سے کھیلے عاطف اور ساجد کا ڈرامہ کھیلے الدین اور صلاح الدین کا انکاؤنٹر کا کھیل کھیلے ہم نے اس لیے ان کے ملک حوالے نہیں کیا تھا ہم ہم تاریخ کو جانتے ہیں ہم قربانی کو جانتے ہیں ہم شہادت کی فضیلت کو جانتے ہیں ہم نے شاہ عبد العزیز کے فتوے کو بھلایا نہیں ہے ہم نے شیخ الہند کی ریشمی تحریک کی رومان کی تحریک کو ہم نے فراموش نہیں کیا ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے درس آزادی کے سبق کو ہم نے نہیں بلایا ہے ہم نے خان خان کے حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے حریت کے سبق کو نہیں بلایا ہے ہم نے دنیا کی وہ طاقتور قوم جس قوم کے اندر کبھی سورج گرو نہیں ہوتا تھا ہم نے اسے ٹک کر لی ایک کی بنیاد پر ایک مذہب کے اشارے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک چھین کر تمہارے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمارا کھٹا کیا جائے ہمارا مذاق کیا جائے کلام پاک کے اور آپ کے پٹاخے بنا کر سہارنپور کی گلیوں کے اندر اڑائے جائے اور تین ہزار محب کے ماں اور بہنوں اور مسلمانوں کی خون کی ہولی گجرات کی سرزمین کے اندر کھیلی جائے اور کرناٹک کے پرمود متعلق وہ کچھ لاکھ روپے کے اندر مسلمانوں کی قتل عام کی بات کرے اور کے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستری کے ارجون حضرت مولانا سید نور الحدا صاحب تاجری فلائٹ میں بیٹھ کر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہوائی جہاز انڈے والا ہے اور ہم بھی انڈے والے ہیں صرف اس ذرا سی بات پر ان کو تہار جیل کے اندر ایک مقدمے کے تحت تین دن بند کر دیا گیا وہ بھلا ہو مولانا تھا کہ ان کے باپ دارلوم میں استاد تھے اور ان کا تعلق جمعیت تو سے تھا مولانا محمود الحسن محمود صاحب سے تھا اس لیے ان کو ماسٹر مائنڈ کا خطاب نہیں دیا گیا اس لیے اخباروں میں سرخیاں نہیں آئی کہ ایک جہاز بڑے بم بلاس کے حادثے سے ٹل گیا ملک نے لشکر طیبہ کے اور پڑوسی ملک کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ایک عام مسلمان ایک بات کہتا خدا جانے کتنے الزامات ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ار اور فلائٹ کو ہوائی جہاز کو بم سے اڑا دینے کا اور پھر اس کے دستاویز کے اندر نقشہ ملنے کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا یہ تو بھلا ہو کہ اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں دارلوم کر کی طرف گئی اور اس کی نسبت کی برکت سے یہ رہا ہو گئے ایک مجہول جملہ کہنے پر ایک مسلمان کو الزام لگا کر تہاڑ کی جیل میں آپ مسجد کا قاتل اس سرزمین پر کہہ رہا ہے ہاں ہم مسجد کے قاتل ہیں ہم مسلمانوں کے خون کے ہو کھیلیں گے ہاں ہم نے مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ کیا ہم نے اجمیر کی درگاہ کے اندر کیا ہم نے مالیگاؤں کی مسجد کے اندر شب برات کے اندر کیا میں کہتا ہوں یہ ان کا دھرم ہوگا یا ان کے حرامی پن کا ثبوت ہوگا مسلمان تو کس نسبے سے پیدا ہوا ہے کس قوم کے اندر پیدا ہوا ہے کس امت کے اندر پیدا ہوا ہے تیرے گلی کا کتا حیال حلیاں سن کر اٹھ جاتا ہے حیال بل سن کر اٹھ جاتا ہے یہ حیال حلیا کی پکار تیرے گلی کے کتے اور سوروں کے لیے ہے یہ حیال فلاح اور حیال الفلاح کی پکار تیرے شہر کے مردوں کے لیے ہے کیوں حالت جنابت میں زانی شنا کی حالت ہے اس پکار کو سن کر اللہ کے گھر کو ڈھا رہا ہے کیا نماز کو چھوڑنا مسجد کو حیران کرنا کیا اللہ کے گھر کو ڈھانا نہیں ہے انما یامر مساجد اللہ من اب اللہ کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مسجد کی تعمیر یہ نہیں کہ ان پر رکھ دی جائے اور پتھر پر پتھر رکھ دیا جائے مسجد کی تعمیر یہ ہے کہ وقتہ نمازوں سے اس کو آباد کیا جائے یہاں آئی ہوئی ہماری ماں اور بہنوں کے اندر کتنی وہ خواتین ہیں صرف آج کے دن کا محاسبہ کرے کیا انہوں نے فجر کی نماز پڑھی کیا انہوں نے زہر پڑھی کیا انہوں نے اثر پڑھی یہ جو حاضرین یہاں پر ٹوپی لگا کر کس کو دھوکہ دینے آئے ہیں آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں آپ مقررین کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ منتظرین کو دھوکہ دے سکتے ہیں پیدا کرنے والے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے پیدا کرنے والے خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرنے کی نوبت آئے گی کبھی یہ بھول نہ کرنا کون النا ملا وہ یوم وہ نہ ہوں گی میرے اللہ نے کہا کچھ لوگ تو بھی لگا کر نکل پڑیں گے کچھ لوگ بقرعید کے اندر اون کی قربانی دے کر اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا سمجھ دیں گے کچھ لوگ ہر عمرے کے کے موقع پر اور حرام کی چادر پہن کر احرام کی مب کہہ کر الحاظ کا لفظ لگا کر نکل پڑیں گے کچھ لوگ سب کار قید کے لائنے لگا کر فقیروں کی علماء کی توہین کیا کریں گے اور حال یہ ہوگا ولما الفانوں کی خوب ان کو گھوڑے کے طریقے چماروں کے طریقے کافروں کے طریقے مشرقوں کے طریقے بس کا طریقہ کوئی طویل کا طریقہ فلم میں کتا کھانے والے کا طریقہ سور کھانے والے کا طریقہ زنا کرنے والے کا طریقہ پسند ہوگا یہ چہرے کس بات کی علامت ہے کس بات نے تمہیں مجبور کیا تھا کس نے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم چہرے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت نکال کر نہار منہ اور نہار پہ صبح میں تم پیشاب کی نالی میں ڈالو گے تمہیں امریکہ آس پر آواز دے گا تمہیں برطانیہ پیسہ بھیجے گا اے دنیا کے پجاریوں اے گورو کے غلاموں اے دنیا کے کتوں آج تمہارا محاسبہ ہے آج تمہیں بتا کر جانا پڑے گا میرے محبوب کے چہرے میں وہ کیا ہے تھا جس کی وجہ سے تم نے اپنے چہرے کو یہود و نسارا کے چہرے کی طرح بنایا کتے کھانے والوں کے چہرے کی طرح بنایا سپر کھانے والوں کے چہروں کی طرح بنایا میری آئی ہوئی ماں اور بہنیں امت کی بیٹیاں آج تمہیں بتا کر جانا پڑے گا ایک قدم آگے نہیں ایک قدم پیچھے نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کہ امت کی بیٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لگتے جگر آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے میں کیا خرابی آئی وہ بدماش عورتوں فلم میں کام کرنے والی زانیہ کے جسم میں تمہیں کیا ہنر نظر آیا کیا حسن نظر آیا کیا خوبصورتی نظر آئی بتاؤ دنیا کے کتے وہ بش جو انسانیت کا قاتل ہے تیس لاکھ مسلمانوں کا جس نے قتل عام کیا وہ ٹونی بلے جو پچیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہے کیا فلسطین کا لہو تمہارے آنکھوں کو کھول نہیں رہا ہے کیا عراق کے بچوں کی چیخ و پکار تمہارے نیند کے بیدار نہیں کر رہی ہے کیا افغانستان کی آہو گا تمہیں غفلت کی نیند سے نہیں جگا رہی ہے اور دنیا کے کتوں اور کیا ذلت دیکھنا چاہو گے اور کیا بے بسی دیکھنا چاہو گے اور کتنی گراوٹ دیکھنا چاہو گے حکومت سے بے دخل کر دیے گئے عہدے تمہیں ملتے نہیں تجارت میں تمہیں کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں اور دنیا بلکہ ہندوستان کی جو ہائی ٹیک سٹی ہے امریکہ جیسا ملون کتا جو شراب میں لت پت ہوتا ہے جو زنا میں لت پت ہوتا ہے اور جس کی ماں کے لیے کسی ایک باپ کا ہونا متعین نہیں یہ کتا اور سوگر کھانے والا زنا میں پلنے والا ایسا یہودی ایسا خدا کے عذاب کا شکار وقت کا فرون وقت کا دجال آج یہ کہتا ہے اور یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ Muslim no entry Muslim no entry for Muslim کہ امریکہ میں مسلمانوں کو کوئی انٹری نہیں ارے حرام زادے اگر تو شراب کے ملک میں داخل نہیں کرے گا اگر تو زنا کے ملک میں تو داخل نہیں کرے گا اگر تو بدماشی کے ملک میں داخل نہیں کرے گا ہم جھک جھک کر تیرا شکریہ ادا کریں گے ہم آداب اور تسلیم بجا لائیں گے کہ تو ہمیں زانیوں کے منہ سے بچا لیا شرابی کتوں کے منہ سے بچا لیا اگر ایک امریکہ کی سرزمین کے اندر تو قدم رکھنے نہ دے گا اللہ کا حرم ہمارے پاس ہے صفا ہمارے پاس ہے مروا ہمارے پاس ہے مینا ہمارے پاس ہے مصطفیفہ ہمارے پاس ہے گمد قدرہ ہمارے پاس ہے نبی کا روزہ ہمارے پاس ہے نبی کا مسلح ہمارے پاس ہے نبی کا ممبر ہمارے پاس ہے نبی کا محراب ہمارے پاس ہے زمزم کا چشمہ ہمارے پاس ہے اور وہ چشمہ کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جنت کے چشموں سے زیادہ قیمتی چشمہ ہے وہ چشمہ آقا نے فرمایا ماؤ زم زمانی ماں چوری والا کہ زمزم کا پانی کینسر کا مریض پیے ارادہ کرے اے رب کائنات کینسر دور ہو تو دور ہو جائے ایڈس کا مریض پیے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں برین ٹیومر کا مریض پیے کیا اور ٹائیفائڈ بخار کا ملیریا بخار کا مقدمے میں جیتنے کی نیت ہو گھر کی تعمیر کی نیت ہو ماؤ زمانی ماں شری والا امریکہ تیرا شکریہ کہ تو نے زنا سے ہماری حفاظت کر لی سرکاری صاحب ہوئے بچا لیا ورنہ صبح اٹھ کر ہندوستان میں ہم گاڑیوں کے چہرے دیکھتے ہیں صبح اٹھ کر ہم السلام کو خیر من النوم سنتے ہیں صبح اٹھ کر مدرسے سے بچوں کے اندر کلام پاک علی اسلام زاوت کتاب لار وفی کی صدا کو ہم سنتے ہیں صبح اٹھ کر اللہ کال رسول کی سدائے ہمارے مکانوں کو ٹکراتی ہے شکریہ شکریہ لگا دینا تیری فلیٹ میں لگا دینا تیرے ایئرپورٹ میں لگا دینا تیرے ایوانوں میں لگا دینا تو اگر چھوڑ دے گا جنت تو ہماری مقدر ہے اور جنت ہماری میراث ہے اور ہم قبر میں جائیں گے حد نگاہ تک اللہ ہماری قبر کی توسیع کر دے گا امریکہ نے اگر ہم کو قبول نہیں کر رہا ہے مسلمانوں سوچنے کی بات ہے ایک زلیل کتا کتا کھانے والا سور کھانے والا شراب پینے والا بلکہ ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والا ماں کے ساتھ جنا کرنے والا اور بلکہ عورت کے حقوق ماں کے حقوق مار کر کتے سے کے ساتھ اپنی بیوی سے بدکاری کرانے کرانے والا اور مقدمہ جیتنے والا میں وقت ہو گیا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اے امت مسلمہ اے امت مسلمہ جاؤ جاؤ تم جا کر دیکھو کہ محمد بن قاسم جہاں پر آئے تھے جہاں پر ہندوستان کا گجرات کے علاقے کے اندر مشہور مندر ہے اور دنیا کے بلکہ ہندوستان کے بلکہ دنیا کے بڑے مندروں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اس مندر کے اندر شہادہ کی قبریں ہیں شہادہ کی قبریں کیوں ہیں مندر میں شہدا کیا کرنے کے لیے آئے تھے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو مسلمانوں تمہارا مقام کیا ہو گیا تم کیا سے کیا ہو گئے تم کیا تھے اور کہاں چلے گئے تم تمہارا مقصد زندگی کیا تمہارا اوڑھنا کیا تمہارا بچھونا کیا تمہارا صبح کیا تمہاری شام کیا تمہاری گرمی کی راتیں کیا تمہاری سردی کی راتیں کیا اے مسلمان تو کہاں سے کہاں چلا گیا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جب قطع کرنے کے لیے آئے اور گجرات کے اس مندر کے اندر گئے ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ مجاہدین تھے وہ شہید ہوئے حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ان شہدا کی لاشوں کو لے جانا چاہا رب کائنات گوا ہے اور اگر ان قبروں میں کہنے کی طاقت ہوگی اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ ان اصحاب قبور سے ہمیں کچھ کلام کرا دے اور مقاصدے کا معاملہ کرا دے انشاءاللہ وہ قبر کے شہدا کہیں گے چیخ چیخ کر کہ ہم جانا چاہ رہے تھے اس منحوس مقام پر اور اس شب کے مقام پر اس کفر کے مقام پر اس نافرمانی کے مقام پر ہم رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن کافروں نے کہا مشرکوں نے کہا کہ نہیں تم اتنے پاک باز ہو تم اتنے اللہ کے نیک بندے ہو تمہارے چہرے اتنے نورانی ہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو دینے کے لیے تیار نہیں مسلمانوں ایک وقت وہ تھا کہ جن سے ہماری جنگ ہوا کرتی تھی وہ ہماری لاشوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے اپنا تخت دے دیا کرتے تھے اپنی مملکت دے دیا کرتے تھے اپنی حکومت دے دیا کرتے تھے آپ کے علاقے کا مجھے علم نہیں ہندوستان کے جو ہائی ٹیک سٹی سمجھے جاتے ہیں اور بڑے شہر سمجھے جاتے ہیں دلی ہے مدراس ہے کیرلا ہے بنگلور ہے بامبے ہے ان شہروں کی خبر تو یہ ہے کہ وہاں اغیار مسلمانوں کو مکان کرائے پر دینے کے لیے لیے تیار نہیں مسلمانوں کے کہا تم جنگلوں کے اندر جاتے تھے اور یوں کہتے تھے ہاں اصحاب رسول اللہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم نبی کے غلام ہیں شیر دل دبا کر چلا جاتا گیزر چلا جاتا سانپ چلا جاتا موزی جانور چلے جاتے مسلمانوں تمہارے قدم سے نیل کرا گیا تھا تمہارے قدم سے صفا اور مربع کے اندر کب کبھی تاریخ ہو گئی تھی کیا تم وہ واقعہ نہیں جانتے میرا اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے تھے ادب اور احترام کی وجہ سے پہاڑ کے اندر جمش اور حرکت پیدا ہو گئی میرے پہاڑ پر قدم سے مارا فرمایا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں نبی کے غلاموں کے حوالے سے پہاڑ کی حرکت ختم ہو گئی انگار ختم ہو گئی گئی حرارت ختم ہو گئی دسترخوان نے جلنا کر دیا میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا عمر کرتا اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بازار کے اندر گئے ہیں دونوں نے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے تشریف لانا ہوا کہنے لگے مچھلی خریدنے کا ارادہ ہے دونوں گئے بازار میں اتنا روپیہ نہیں تھا کہ ایک مچھلی سالم اتنی بڑی اس روپیے میں خریدی جا سکے دونوں نے دونوں یاروں نے مشورہ کیا کہ ایک مچھلی خریدی جائے اور اس کو آدھا آدھا کر لیا جائے چنا سے آدھی آدھی رقم ڈال کر انہوں نے ایک مچھلی کو خرید لیا اب صاحب کرام کا مزاج یہ تھا کہ ہر صحابی ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا تھا ہم اگر ہوتے تو ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم اثر و رسوخ استعمال کر کر انفلنس استعمال کر کر پولیس کا ٹیلی فون استعمال کر کر گندی چیز اور ناپسندیدہ چیز مد مقابل کو دینا چاہیں گے لیکن حضرات صحابہ کرام وہ تھے کہ ایک پایا نکل پڑتا ہے صبح سے لے کر شام تک پھر وہ گھوم پھرا کر وہی آ جاتا ہے جس مکان سے وہ نکلا تھا اور جنگی روپ کے اندر کا پانی کا ڈھونڈتا ہے اور نکل کر وہیں پر آ جاتا ہے یہاں سے وہ نکلا تھا اور اس درمیان چار صحابہ شہید ہو جاتے ہیں اور ایک گھر میں مہمان آتے ہیں اور کھانا اتنا ہوتا ہے مہمان کھائے تو میزبان نہیں اور میزبان کھائے تو مہمان نہیں عورت بھی اس زمانے کی دیندار تھی متقیا پرہزگار تھی اس خاتون سے مشورہ لیا گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں پنکھا جھیلنے کے بہانے میں چراغ کو گل کر دیتی ہوں آپ ایک کام کیجیے گا اپنے شوہر سے کہا تم کھانے کی آواز کر دے گا اور پھر مہمان یہ سمجھے گا کہ چراغ بج چکا ہے میزبان بھی کھا رہا ہے میں بھی کھا رہا ہوں یہ سیرون وہ دوسروں کے لیے بھلائی کیا کرتے تھے وہ دوسروں کے لیے ہمدردی کیا کرتے تھے حضرت صدیق حضرت فاروق کے اندر اختلاف ہو گیا وہ کہنے لگے آپ جو ہے سر والا حصہ لے لیجئے کیونکہ وہ مغز زیادہ ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں میں تم لے لوں گا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آخا نے مچھلی کے ٹکڑے پر اور ترازو میں رکھا ٹھیک ادھر آدھا اور ٹھیک ادھر آدھا کر کر حضرت صدیق فاروق کو دے دیا انہوں نے اپنی اپنی اہلیہ محترمہ کو پکانے کے لیے دے دیا اور نمازوں کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کر آئے دسترخوان کے اندر روٹی اور چاول تو ہے مچھلی آنے کا نام نہیں ہے کہاں مچھلی کہاں پک رہی ہے کہاں مچھلی کہاں پک رہی ہے کہاں یہ کیوں نہیں پک رہی ہے حضرت فاروق نے جا کر چولہے میں دیکھا کڑائی کو دیکھا تو کڑائی جو کی تو تھی آگ سلگ رہی تھی تیل پک رہا تھا اور مچھلی کے اس تیل کے لگنے کا دام نہیں تھا کہا کہ ماجرا عجیب ہے یہی ماجرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا تھا کہا کہ کیوں نہیں پک رہی ہے دونوں ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے نکلے درمیان میں ٹکرائے السلام علیکم وعلیکم السلام کہا کہ میرے گھر میں عجیب ماجرا ہاں ہاں میرے گھر میں عجیب ماجرا کہ کڑائی کے اندر مچھلی ڈالی گئی اور مچھلی نہیں پک رہی ہے کہا یہی حال چلو آخا کے پاس جائیں گے آخا سے پوچھا گیا آخا نے فرمایا اے صدیق و قیامت تک تم انگارے لگا کر کڑائی پر سلگاتے رہو اور گرم کرتے رہو میرے رب کی قسم کاغے کے پروردگار کی قسم یہ قیامت تک نہیں پکے گی اس لیے کہ محمد کا ہاتھ اس کو لگ چکا ہے جس مچھلی پر میرے محبوب کا ہاتھ لگا اسے دنیا کی نہیں چھو سکتی تم آقا کی نسبت رکھتے ہو آقا کی غلام کی نسبت رکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہو تم سے زمین تھرا گئی تم سے فرشتوں نے جو ہے تمہاری دعائیں لی اور تم نے جب دعائیں کی تو آمین کہا تم نے درود پڑا تمہارے درود کو آقا کے دربار تک پہنچایا اور تمہارے دعاؤں کو تمہارے نام امان کو اس نورانی مخلوق نے خدا کے دربار تک پہنچا دیا کیا مسلمانوں اسی ذلت کو دیکھنے کے لیے اسی تباہی کو دیکھنے کے لیے اسی بربادی کو دیکھنے کے لیے دنیا میں اور قومیں نہیں ہیں کیا دنیا میں کوئی اور قوم کا فرقہ وارانہ فساد آپ نے سنا ہے عیسائی یہودی کا سنا ہے انگریزی کا کافر کا سنا ہے مشرق کا یہودی کا سنا ہے کیوں ہر جگہ فرانس دیکھو دنیا کا بلو اور عالم کا نقشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو ہر جگہ مسجدوں سے قوم کیوں الجھتی ہے ہر جگہ مسلمانوں سے کیوں الجھتی ہے مداری سے کیوں الجھتی ہے داڑھی سے کیوں الجھتی ہے ہے اس داڑھی نے ان کا کیا بگاڑا اس امامی نے ان کا کیا بگاڑا ان مدارس نے ان کا کیا بگاڑا ان مساجد نے ان کا کیا بگاڑا آؤ ہم تمہارے آشرم کی تاریخ بتاتے ہیں تمہارے آشرم میں کتنے گھٹالے ہوتے ہیں تمہارے آشرم کے اندر کتنی آبرو لوٹی جاتی ہے تمہارے آشرم کے اندر یتیم خانوں کے اندر کتنے یتیم بچوں کے ساتھ لوٹی کام کیا جاتا ہے تم دارلوم نے تمہارا کیا بگاڑا انار کے درخت کے نیچے پڑنے والوں نے کیا اس ملک کو کو آزاد نہیں کرایا کیا اس ملک انگریزوں سے نکلوا کر تمہارے ہاتھوں میں اس کی بات دور نہیں دی اور کیا برا کیا کبھی انہوں نے سڑک کو جام کیا کبھی انہوں نے ایک سڑک کی اسٹریٹ لائٹ کو انہوں نے پھوڑا ایک بس پر پراؤ کیا تمہاری تعریف یہ ہے کہ تم پڑھانے والوں کے عورتوں کے پیٹ کے اندر حرام نقصہ ڈال کر ہمن ڈال دیتے ہو تمہاری تعریف یہ ہے کہ تمہارے لیکچرار اپنی پڑھنے والی طالبہ کو لے کر بھاگ جاتے ہیں تمہاری تعریف یہ یہ ہے کہ گانجا بکتا ہے ہےکیم بکتا ہے چرس بکتا ہے نشہ بکتا ہے ڈرگس بکتا ہے ان کے ہاتھوں کے اندر بکتا ہے ہم نے کیا بگاڑا اس ملک کو ہم نے آزادی دی اس ملک کو ہم نے سلامتی دی اس ملک کے لوگ پتے میں کھایا کرتے تھے ہم نے تحریر دی ہم نے تمدن دیا ہم نے اخلاق دیا یہاں سلام کرنے کا رواج نہیں تھا یہاں کپڑے پہننے کا رواج نہیں تھا یہاں شوگر اور برہمن کے نام پر ایک دوسرے سے تھی تنافر تھا تعصب تھا یہ ہم نے اس تعصب کو ختم کیا ہم نے سیکولرزم کا درد دیا ہم نے جمہوریت کا درد دیا کبھی ہم نے وزارت اعظم کا عہدہ نہیں مانگا ہم نے کبھی سیٹوں کا گھٹالا نہیں کیا شکر کا گھٹالا نہیں کیا زمین کا گھٹالا نہیں کیا نقلی دوائیں بنا بنا کر تم انسانوں کے جانوں کا سودا کرتے ہو نقلی انجیکشن بنا کر تم انسانوں کے جانوں کو مار دیتے ہو تم جو ہے نقلی سیمٹ بنا کر پلوں پر سے ٹرینوں کو گرا دیتے ہو بسوں کو گرا دیتے ہو کیوں پوری دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا ہم دینے والے تھے اخلاق دینے والے ہدایت دینے والے سخاوت کرنے والے آتمکاری ہم میں پیدا ہوئے عثمان غنی ہم میں پیدا ہوئے ابوذر غفاری ہم میں پیدا ہوئے صدیق فاروق ہم میں پیدا ہوئے ایک سخی کا نام تم بتاؤ ایک سخاوت کرنے والے کا نام تم بتاؤ مسلمانوں یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایک شرابی ملک ایک بدماش ملک ایک زانی ملک ایک کافر آپ کو پڑوس رکھنے کے لیے تیار نہیں آپ کی مسجدوں کا آپ کی عورتوں کی عزتوں کا کھلواڑا کرنا چاہتا ہے یہ بات میری میرے باپ کی نہیں دارلوم دیوبند کے پتے کی نہیں یہ بات ہے ہندوستان کی بنی ہوئی فلموں کی اس فلم کو میں نے بغور دیکھا کہ تم نے اس فلم کے اندر دکھایا کہ کشمیر کے ایک نوجوان کو جو انجینئرنگ کا طالب علم تھا دہشت گردی کے الزام کے اندر گرفتار کیا گیا اور جب سینٹرل کی ٹیم انکوائری کے لیے آئی اور اس اسٹوڈنٹ کے ماں باپ نے ان کے لیے درخواست کی کہ تم جو ہے ہمارے بچے کو رہا کر دو پولیس محکمے نے اس ماں باپ کو گرفتار کر کے تھانہ لے گئی اس بچی کے کپڑے نکالے گئے اس بچی کے آبرو کے لوٹنے کی کوشش کی گئی اور موبائل سے فلم لینے کی کوشش کی گئی درندے وہ کام نہیں کرتے سور وہ کام نہیں کرتا کتا وہ کام نہیں کرتا ہماری ماں کے ساتھ کام کیا گیا ہماری بہنوں کے ساتھ وہ کام کیا گیا مسلمانوں اگر غیرت ہے تمہارے اندر حمیت ہے تمہارے اندر حلال کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو میرے محبوب کی امت میں رہنا چاہتے ہو میرے محبوب کی امت غیروں کے لیے پیدا ہوئی میرے محبوب کی امت پیسوں کی کتی نہیں بنی میرے محبوب کی امت دنیا کی پجاری نہیں بنی میرے محبوب کی امت جام شہادت کی متمنی ہے میرے محبوب کی امت پھولوں سے شادی کرنے کی متمنی ہے میرے محبوب کی امت اس گندی دنیا کے اندر یہاں کینسر ایک ریور جھوٹ مکاری باپ اپنی بیٹی کی آبرو لوٹتا ہے کراچی کے دارو میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور فون کی گنتی لگی مولانا صاحب نے فون اٹھایا اور جسم میں تھر تری کاری ہو گئی پاس میں بیٹھے ہوئے ایک دوست مولانا نے پوچھا ماجرا کیا ہے کہنے لگے کہ زمین کام گئی آسمان تھرا گیا اس مسئلے کو سن کر کہ ایک باپ اور بیٹی گھر کے اندر فلم دیکھ رہے رہے تھے بیوی کہیں شاپنگ میں گئی ہوئی تھی فلم کے مناظر ایسے حیرت ناک تھے ناک تھے شہوت کو مارنے والے تھے باپ کے تقاضا کرنے کی جگہ نہیں تھی اور بیٹی کے لیے راہ کوئی نہیں تھا تو چنانچہ باپ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کے ساتھ وہ کام کیا جس زمین اور آسمان کام گئے اس سے زمین فر رہا گئی آسمان کام گیا آج مسلمان یہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے مسلمان تو دنیا میں ذلت کا کٹورا لے کر اغیار سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں میں دیکھ رہا ہوں ہر فرقہ وارانہ فساد کے بعد آپ بریلی میں فساد ہوا میرٹ میں فساد ہوا ملیالہ میں فساد ہوا مراد آباد میں فساد ہوا بنگلور دہلی میں فساد ہوا ہر فساد کی تاریخ مجھے معلوم ہے کہ دوسرے دن کچھ پگڑی والے آمانے والے کمشنر کے پاس جاتے ہیں گورنر کے پاس جاتے ہیں ہمیں بھیک دے دو ہماری عورتوں کی آبری بچا لو ہمارے نوجوانوں کو سے چھڑا لو ہمارے دکانوں مکانوں کو بچا لو مسلمان بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم گاؤں کو ماتا مان کر اس کے پیشاب کو چاٹنے والی قوم اپنے پیروں تلے مٹی کو رون کر اسے بھگوان بنانے والی قوم کے سامنے آج تو بھی مانگنے کے لیے پیدا ہوا اے آسمان اس سے بڑی تو شرمندگی کو نہ دیکھا ہوگا اے زمین تو نے تاتاری فتنے کو دیکھا ہوگا تو نے فرعون کے تشدد کو دیکھا ہوگا تو نے ہٹلر کے کارنامے کو دیکھا ہوگا لیکن آج جیسے زلیل مسلمان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ آج کا مسلمان شہر اپنی بیوی کا میک اپ کرا کر اپنی بیوی کو کچے کپڑے رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر فواہش کے کپڑے پہنا کر ان کو شادی کی محفل میں لے جاتا ہے اس شادی کی محفل کے اندر ایک ویڈیو گرا پر ہندو اور کافی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جب وہ عورت اپنی بچی کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کی ویڈیو گرافی کرتا ہے میرے رب کی قسم ایک نقصے کو اگر تو پیدا ہوا ہوتا میرے محبوب کی امت میں پیدا ہوا ہوتا اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا کیا کوئی شرم اس بات کی اجازت دیتی ہے کوئی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تیری بیوی اپنے بچے کو دودھ پلائے اور کافر اس منظر کی ویڈیو گرافی کرے تیری بیٹی جائے ہونے والا حلال شوہر رات میں اس کی رخصتی ہو تین مہینے بعد اس کی رخصتی ہو ویڈیو گرافی کرنے والا گھیرے چمار کافر کی اولاد آ کر ناپاک نجیس وہ آ کر ہماری بٹیا کو امت کی بٹیا کو جس کا نام فاطمہ ہے جس کا نام نام ہے جس کا نام سلوا ہے جس کا نام ممہانی ہے ہم حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کچھ شرم ہمیں بھی دے دو امت کی بیٹیوں کو دے دو امت کی عورتوں کو دے دو آج کیا حال ہو گیا ہے کیا حال ہو گیا ہے کلی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کافر اپنے بائیں ہاتھ کے اندر عزو رکھ کر سامنے ایک فلم کا پوسٹر ہوتا ہے اس کا تصور کر کر ہماری ماں سمیا نام کی جاتی ہے فاطمہ نام کی جاتی ہے کیا اسے ماں بنا کر دیکھتا ہے کیا اسے بیٹی بنا کر دیکھتا ہے کیا اسے بہن بنا کر دیکھتا ہے ارے مجھ جیسا ملا کون ہے جو ضمانت دے سکے کہ آگ ہو اور ماچس لگائی جائے اور پیٹرول ہو آگ لگائی جائے اور وہاں بھڑکاؤ نہ ہو مرد عورت ہو کتنا نہ ہو عورت کا حسن ہو مرد کا شباب ہو ارے کون کمینے نے کہہ دیا آپ کو کس مردود نے آپ کو کہہ دیا کہ ارے صاحب دل پاک ہے تو یہ سب نہیں ہوگا ہاں تیرا دل پاک ہے شرم گا تیری نا پاک ہے میرے رب نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے کمرے میں بند ہو گئے یہ میرا اگر دارلوم کا مفتی فتوا دیتا میں رب کے رب کی قسم میں قاسمی ہوں میں دارلوم دیوبند کے فتوے کو رد کر دے گا سوچ سمجھ کر مفتی صاحب پر دیجیے گا کہ پیغمبر کے بارے میں آپ کے کیا جملے نکل رہے ہیں اگر میں رضا رضافاری ہوتا امام محمد رضا خان کے من الزاد کے اندر یہ بات ہوتی میرے رب کی قسم احمد رضا خان کے مسلب کو ٹکڑا دے گا میں جماعت اسلامی کا ہوتا تفیم القرآن کے اندر مولانا العلا مودودی نے یہ بات لکھی ہوگی کہ پیغمبر کے دل کے اندر ارادہ آ گیا زلیخا کو دیکھ کر رب کعبہ کی قسم مودودی مرے ہوئے بھی ہوتے خبر پر تھوک کر مسلب کو بدل دے نظام الدین والے کہتے میں مرتد ہو جاتا میں کیا کہوں میں کیا کہوں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کا ایک حرف کا ایک زبر کا ایک زیر کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اس کی بیوی اس کی زوجیت سے نکل جائے گی اور پیدا ہونے والی اولاد حرام کی اولاد پیدا ہوگی زالکل کتاب لارے بتی یہ کلام پاک کے حروف ہیں حضرت یوسف نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ جب زلیخا کے دل کے اندر ارادہ ہوا حضرت یوسف کے دل میں بھی کچھ ارادہ پیدا ہو گیا ہمت عورت کی طرف اشارہ لقبت ہمت بھی ہی وہ ہمنا بھی ہا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ الگ بات ہے لولا اراب رحانہ لگی کہ رب کی دلیل کو دیکھ کر وہ بچ گئے یہ بچنا دوسری بات ہے ارادہ آیا نہیں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا وہ نہ اور تم بسو میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا میری اماں امت کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پردے میں تجھے کیا ایک نظر آیا جو فاطمہ فرماتی ہے کہ ابا اے علی اے علی میرے خامد اے ابا حضور کہ میں نے زندگی میں کبھی پہلی کے چاند کو نہیں دیکھا فرمایا کہ بیٹی کیوں فرمایا کہ پہلی کے چاند کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نگاہیں چاند سے ٹکراتی ہیں میں محمد کی بیٹی ہوں میں نہیں چاہتی کہ فضاؤں میں بھی محمد کی بیٹی کی نگاہیں غیروں سے ٹکرا جائے حضرت علی کرم اللہ ہو میری ماں اگر تو صحیح مسلمان بن کر جینا چاہتی ہے مسلمان بن کر مرنا چاہتی ہے مردوں کے فطرے میں نہ یہ مرد حوث کے پجاری ہیں تجھ سے جنا کرنا چاہیں گے شرمگا کا جنا نہیں وہ آنکھوں کا جنا کریں گے وہ دل کا جنا کریں گے وہ حیال کا جنا کریں گے میری ماں میں اگر تیر تجھ کو دیکھ لوں گا تیرے حسن کو دیکھ لوں گا یہ رب کی بنائی ہوئی فطرت ہے جب پیغمبر اگر تو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا وہ ماں کبھی وہ نفسی میں کس کھیت کا ملا ہو کس کتے کا پلہ ہو جو میں یوں کہوں کہ تیرے حسن و جلال کو دیکھ کر تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی اگر میری گاڑی آڑ بھی آتی ہے میرا مقرر مہمان ہونا آڑ بھی آتا ہے میرا دل ضلع ضرور کرتا ہے میری آنکھیں ضلع ضرور کرتی ہیں میرے خیالات ضلع ضرور کرتی ہیں میری ماں آج تو مر رہی ہے حسین بننے کے لیے خوبصورت بننے کے لیے اپنے چہرے کو روشن کرنے کے لیے فلموں میں کام کرنے کرنے والی رنڈیوں کے چہروں کو دیکھ دے کر تو بال بنوا رہی ہے کپڑا بنوا رہی ہے میری ماں لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے قیامت تک تجھے مہلت مل جائے قیامت تک تجھے زندگی مل جائے پورا امریکہ اور یورپ کنٹری کا کاسمیٹک اگر تجھے مل جائے تو دنیا کا قیمتی شیمپو استعمال کر لے فائرنگ ڈولی استعمال کر لے اور قیمتی تو جو ہے خوشبو استعمال کر لے لکھ کر رکھ لے میری اماں لکھ کر رکھ لے میری اماں یہ ضلع کے تیر جب تیرے جسم پر پڑیں گے تو تیرا جسم ناپاک ہو جائے گا بعض باسفاہ نے لکھا ہے اور بعض مشارف نے لکھا ہے اور اگر بے پردہ بازاروں کے اندر جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو چاہیے کہ اس کو وہ حسن جنابت کیا کرے مرد سے ملنے کے بعد شہر سے مباشرت کے بعد جو غسل کرنا ہے وہ کرے اس لیے گلی کے ہر کتے نے تیرے پر جنا کے تیر برسائے میرے محبوب نے فرمایا کہ ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے تیرا جسم زنا کے تیروں سے جھلی ہو گیا شوہر سے ملتی ہے ایک مرد سے ملاقات کرتی ہے میری اماں امت کی بیٹی اگر تو شادیوں میں جاتی ہے شاپنگ کے لیے جاتی ہے بازاروں میں جاتی ہے کھیت کھلیان میں جاتی ہے شوہر سے ملے تو ایک مرد سے اور بے پردہ جائے تو آقا نے فرمایا کہ ادا فرض برا اس اشرف کا ہر شیتان ہر شیتان پر تیر جنا کے لگاتا ہے تیرا جسم چلی ہو جاتا ہے اس کا علاج دنیا کا کوئی کاسمیٹک دنیا کا کوئی پیرنٹ لینی اور دنیا کا کوئی پوڈر کریم نہیں کر سکتا میری اماں میری اماں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میری بات مان لے تو حضرت فاطمہ کی حیا کے چادر کو اپنا لے اما خطیہ کی شرم کو اپنا لے حضرت زینب کے گھرانے کو اپنا لے حضرت عائشہ کے گھرانے کا لے اما یہ فلم والے تیری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے یہ فلم والے تیری معیشت کو برباد کر کے رکھ دیں گے تیرے شوہر کے جیب کو الٹ کر رکھ دیں گے میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر کے رکھ دیں گے اولاد ماں باپ کے اندر جدائی پیدا کر کے رکھ دیں گے اما یہ فلم کے زانی تیرے دشمن ہیں انہوں نے تجھے گھر سے نکالا تو گھر کی مری تھی کی اماں تو گھر کی راجدھانی کی تو وزیر اعظم کی اماں شوہر تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور 走，ا ؤ قدموں کے نیچے جنت کو پاتی تھی بھائی تجھے جنت کا وسیلہ سمجھتا تھا بیٹی تجھے اپنی انگلیاں پکڑوا کر جنت پہ پہنچانے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی شوہر اپنے ایمان کے آدھے حصے حصہ تجھے سمجھا کرتا تھا اماں تو کہاں سے کہاں چلی گئی ان باتوں میں آ گئی ان حرام زادوں کے باتوں میں نہ اما اپنی تاریخ کو جان لے اپنی سیرت کو جان لے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ لے میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر شوہر بے پردگی کے لیے کہے اگر شوہر نماز چھوڑنے کے لیے کہے اگر خامن غیروں کے سامنے آنے کے لیے کہے اماں تو طلاق تو لے لے اس حرام زادے کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار اس لیے کہ جب تم مرے گی تو تیرے ساتھ تیرا خامن نہیں آئے گا تیری اولاد نہیں آئے گی میری اماں تیرے ساتھ تیرا مال نہیں آئے گا جب تم مرے گی تیرے پیٹ کو دبا دبا کر تیرا رات کا کھایا ہوا کھانا نکال دیا جائے گا اگر صبح میں بارہ بجے مرے گی صبح میں کھایا ہوا ناشتہ پیا ہوا دودھ اور چائے پیٹ پہ دبا دبا کر نکال دیا جائے گا انگلی کے اندر انگوٹی پسی ہوئی ہے میری اما آج زیور کہہ کر تو مر رہی ہے فیشن کے سینڈل تو پہن رہی ہے قیمتی چمک دمک کے کپڑے پتا کے برخا پتا کے اب آج حجاب اور نیٹی ہو گیا ہے جس سے تیرے جسم کی سانس ابھر رہی ہے جس سے تیرا پیخانے کا مقام دکھ رہا ہے جس سے بے حجابی اور ظاہر ہو رہی ہے جس میں چمک کا اور جس میں کڑائی کا کام اور جس میں جو ہے کنکر لگے ہوئے ہیں جو جانے والے زانی کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہیں میری اماں میری اماں اس لیے تو نہیں پیدا ہوئی ہے کہ تو بے حیا بن کر آئے ان کتوں نے تجھے گھر سے باہر نکالا تو تو کہا تھی کہ بیٹی بن کر ماں باپ کو جنت میں لے جانے والی صحابی نے پوچھا کسی کی دو بیٹیاں ہو فرمایا وہ بھی جنت میں کہا ایک بیٹی کہا وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں صحابہ بڑے ہوشیار تھے کہنے لگے کسی کے لڑکی کا حمل بھی لیا میری اماں تیری ذات اتنی مقدر تیری ذات اتنی باغڑ کر کہ تیرا گرا ہوا حمل بٹیا کی شکل میں تیری انگلیاں پکڑ کر تجھے جنت میں پہنچانے والا ان حرام دادوں نے تجھے ترکیب کے نام پر کلچر کے نام پر سوشل ورکر کے نام پر تہذیب کے نام پر تجھے دھوکہ دیا ہے اما گھر سے جو تم باہر نکلی تو رنڈی بن گئی بیت الخلا صاف کرنے والے گھر پر تیری تصویر آ گئی گئی شراب کی بوتل پر تیری تصویر آ گئی اور کلبوں کے اندر تیرا دھیان سونے لگا اماں جب تو گھروں کے اندر حضرت فاطمہ کے طور طریقے ڈائی ہوئی تھی تیرے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا کرتا تھا بخاری نے سے تیری کوٹ سے جنم لیا تھا اماں خاجاب میری نے تیرے کوٹ سے جنم لیا تھا حضرت قطب الدین بختیار کافی تیرے کوٹ سے جنم لینے والے تھے اماں میرے رب کے قسم میرے اللہ کی قسم قیامت کے دن آ اگر تجھے میری باتوں پر شک ہو میں امام بخاری سے بلاؤں ملاؤں گا ملاقات کراؤں گا کہ بخاری کی آنکھ کو کس نے دلایا تھا بخاری کو بخاری کس نے بنایا تھا بخاری کو محدث کس نے بنایا تھا اما تو جب اپنے گھر کے باہر نکلی شوہر کو غلام سمجھنے لگی اور شوہر کو اپنا پٹھو بنانے کی فکر کرنے لگی عاملوں کے چکر میں لگ گئی جادوگروں کے چکر میں لگ گئی مجاوروں کے چکر میں تو لگ گئی اور ڈاکٹروں اور نرسنگ ہوموں کے چکروں میں لگ گئی بیوٹی پارلروں کے چکر کے اندر لگ گئی اماں جب سے تو نے محدثوں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے مفکروں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے تو نے مجاہدوں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے اما تیری ہی کوک سے تو صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے اما تیری کوک سے امام بخاری پیدا ہوئے تھے نابینا اندے پیدا ہوئے تھے کیا آج جھنڈوں کے پاس مزاروں کے پاس مزاوروں کے پاس عاملوں کے پاس جادوگروں کے پاس کیا نہیں جا رہی ہے اماں تیری دعا میں رب نے وہ طاقت دی قوت دی کہ تو نے مسلح بچھایا اور بچھا کر دو رقع نماز پڑی اور کہا اے رب کائنات اگر اس کی بینائی مل جائے اگر اس کی وسارت مل جائے میں اسے دین کا خادم بناؤں گی وہ بناؤں گی دنیا شاہد ہے میری اماں کہ تیرے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں نکلے تھے کہ امام بخاری کی وسارت آ چکی تھی اما تو تو وہی تھی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ عورت غیر کے اندر پیدا ہوتی کسی اور قوم میں پیدا ہوتی قوم والے اس بت اس کا بت بنا کر پوجا کرتے اس کی عبادت کرتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بت پرستوں کی قوم میں ماں اور بیٹے نے ایمان کو قبول کر لیا اب اس بیٹے کے رہنے کی جگہ نہیں تھی ماں اس بیٹے کو لے کر آقا کے دربار میں آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کھانا نہیں تھا مہمان کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی وہ کائنات کے سردار تھے وہ مسلمانوں کے سردار تھے وہ انسانوں کے سردار تھے وہ جنات کے سردار تھے وہ زمین و آسمان کی مخلوق میں سردار تھے وہ سید الاولین وہ سید الآخرین وہ شاقی محشر وہ ساقی کوثر وہ امام الانبیاء گھر کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ادواج متحرہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ تنازع آ گیا تھا میں آپ کے دولت قدے پر گیا دیکھ کر میری وہ آنکھیں قابو میں نہ رہ سکی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر بہادر نڈر صحابی کہ جو راستے سے جاتا شیطان کا پیشہ قطع ہو جایا کرتا تھا مسلمانوں کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو کس مال کی پوجا کر رہے ہو کن کارخانوں کے پیچھے جا رہے ہو کس جو حل میں مزید کا تم نعرہ لگا رہے ہو ایک زمین کے بعد اور زمین ایک بلڈنگ کے بعد اور بلڈنگ ایک کھیت کے بعد ایک اور کھیت اور کچھ مال کے بعد کچھ اور مال نہیں مسلمانوں میرے محبوب کا گھرانا ایسا تھا حضرت عمر الخطاب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے دولت کرے جو امام الانبیاء تھے جب دیکھا تو ایک مشکیزہ چمڑے کا لٹکا ہوا تھا ایک چمڑے کا تکیا تھا ایک چٹائی تھی جس کو دوہرا کیا ہوا تھا سردیوں میں آدھا اوڑھ لیتے تھے آدھا بچھا لیتے تھے اور گرمیوں میں سارا بچھا لیتے تھے حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے محبوب کے جسم اتھر پر جو جس چٹائی کے نشانات لگے ہوئے تھے میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کے ان آنکھوں سے نکلنے والے قطروں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سدھر جاؤ سدھر جاؤ ورنہ خدا کا عذاب دیکھو آسمان دنیا پر آ چکا ہے یہ یہود دیکھو تمہیں نگلنے کے لیے تیار ہے یہ نشارہ دیکھو یہ کافر دیکھو یہ اشدے بن کر اپنے پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کے ان آنکھوں سے نکلنے والے قطروں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمانوں مان لو میری بات مان لو میری بات اسی میں کامیابی ہے اسی میں سچائی ہے میں اللہ کی قسم کسنگا کر کہتا ہوں میں زبان ہی سے کہہ سکتا ہوں اگر دنیا میں کوئی ایسے ایک رے مشین ہوتی کوئی ایسی طاقت ہوتی کوئی ایسی قوت ہوتی جو میرے دل کی حالت آپ کے سامنے رکھ سکتی میرے دل کی کیفیت کو رکھ سکتی میں دل کے جگر کے گوشے ٹکڑے کر کر ہر ٹکڑے سے یہی سزا نکلتی کہ کامیابی سنت میں ہے کامیابی میرے میرے محبوب کے طریقے میں ہے کامیابی قرآن میں ہے کامیابی اسلام میں ہے مسلمانوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ چہرے تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے یہ بے پردگیاں تمہاری عورتوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے یہ بے نمازی پن تمہیں زلیل خار کر کے رکھ دے گا یہ حرامی پن جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر تم دولت کے پجاری ہو دیکھو میرے آقا ایک دعا کے ذریعے سے کیا نہیں مانگ سکتے تھے کیا نہیں مانگ سکتے تھے آپ آقا کے گھر کے اندر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا اثاثہ پورا آپ کے گھر کا سرمایہ ایک مٹھی جو تھا اے امام الانبیاء اے سید العلم اے سید الجنس اے ساقی کوثر اے شافی محسر اے امام الانبیاء آپ اپنے گھر میں کیا نہیں رکھ سکتے تھے تاج محل کو بنانے کی طاقت کس نے دی پیسر کے محل کو بنانے کی طاقت کس نے دی کسرا کے ایمان کو بنانے کی طاقت کس نے دی عوام سبوت کو پہاڑوں میں تراشنے کی طاقت کس نے دی میرے رب نے دی کیا میرا عورت اپنے محبوب سے محبت نہیں کرتا اگر محبت کرتا تھا ایک قلعہ نہیں دے سکتا تھا اور جو ہے پہاڑ سونا بنا کر نہیں دے سکتا تھا نہیں نہیں وہ قیامت تک کے میرے اور آپ کے غربت کا خیال کیا یتیمی کا خیال کیا کہ مجھے دولت مل جائے گی مجھے مال مل جائے گا مجھے روپیہ مل جائے گا میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا اگر تمہارے تعارف کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے اور رونے لگے آخا نے فرمایا عمر کیوں رو رہے رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لایا آصر کسرا دنیا میں ایسے عشرت کی زندگی گزارے اور آپ کے جسم اثر پر چٹائی کے نشانات لگے آخا نے کہا عمر میں آپ کو اکمن سمجھتا تھا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا آخرت میں جہنم کا پیٹ ملے گا جہنم کا لہو ملے گا میرے آقا کو کیا نہیں مل سکتا تھا میرے محبوب کو کیا نہیں مل سکتا تھا آپ کے قدموں کے سکتے ہیں مکے کی زمین سفا کے ستے میں بلد امین نہیں بنی بلد مبارک نہیں بنی سفا پہلے بھی تھا سفا آج بھی ہے مروا کل بھی تھا مروا آج بھی ہے حرم کل بھی تھا حرم آج بھی ہے مینا کل بھی تھا مینا آج بھی ہے مزدلفہ کل بھی تھا مزدلفہ آج بھی ہے ارفات کل بھی تھا ارفات آج بھی ہے نارے ہرا کل بھی تھا نارے ہرا آج بھی ہے کلام پاک کا تیسواں پارا سورہ بلت سورہ بلت کو پڑھیے لا لاسی ماضل وانتا میرا اللہ کہتا ہے میں مکے کی سرزمین کی قسم کھاتا ہوں قسم کیوں کھاتا ہوں اس لیے کہ اے میرے اللہ صفا تو پہلے بھی تھا اس لیے کہ مروا میرے رب مروا تو پہلے بھی تھا اس لیے کہ حضر اسود حضر اسفر پہلے بھی تھا اس لیے کعبہ کی چار دیواری اے اللہ پہلے تھی بتا پہلے تھا زمزم پہلے تھا مینا پہلے تھا اور ارفا اور مزدلفہ پہلے تھا ہم نے رب سے پوچھا وہ کیا چیز نظر آ گئی کہ آپ نے بلد امین کہا اور مکہ مکرمہ کی آپ نے قسم کھائی اللہ نے فرمایا لا اقسم بھی ہاضل برد وانتا ہلوں بھی ہاضل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم اس زمین پر لگے ہیں اس لیے ہم نے زمین کو مبارک کر دیا آپ کے قدم اس زمین کو چھوئے ہیں اس لیے ہم نے اس زمین کی قسم کھائی ہے کعبہ پہلے تھا صفا پہلے تھا ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹھی جو آپ چاہتے دنیا کے شہنشاہوں کے شہنشاہ بنتے امیروں کے امیر بنتے حضرات آئے ہوئے مہمان نے کرام میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جن کو دیکھ کر تم نے چہرہ بنایا ہے یہ تمہارے نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ تمہارے آخرت میں کام آئیں گے نہ اللہ تمہاری خبر میں کام آئیں گے انہوں نے تمہاری دنیا کو تباہ کیا تمہاری دنیا کو برباد کیا میاں بیوی میں نفرت ڈالے تمہارے خزانے کو نکالا جھوٹ بول کر انہوں نے نقلی کمپنیوں کے مال کو ورجنل کہہ کر ایک ایک فلم ایکٹر لاکھوں روپے لے کر وہ ایکٹ کے اندر آیا اشتہار کے اندر آیا اور نقلی مال کا اس نے چلاوا کرا دیا اس نے کہا کیا کی رنڈی نہیں کہتی کہ اس پیرن لولی کو اگر تم تین مہینے استعمال کرو تین ہفتے استعمال کرو تمہاری رنگت گوری ہو جائے گی تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے گا دنیا میں کس عورت کا رنگ بدلا کون سی عورت چاند جیسی ہو گئی کون سی عورت پھول جیسی ہو گئی آؤ میری ماں اور بہنوں میں بتاتا ہوں تین دن رات کی تنہائی میں تم مسلح اٹھاؤ وضو کرو اور تحجد کی نماز پڑھو تمہارے چہرے جنتی ہوروں سے زیادہ چمکدار نہ ہو جو چاہے تم میرے ساتھ سلوک کرنا کتوں والا غلاموں والا سلوک کرنا میری ماں اور بہنوں ان چوروں نے اچکوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے جو آقا جو ازواج متحرات جو ہماری مائیں اور بہنیں امت کی بیٹیوں کی فکر کرتے ہیں امت سے محبت کرتے ہیں تم ان سے دشمنی کرتے ہو میرے آقا نے تو تم سے محبت کی ہے لوگوں میرے آقا تمہارے لیے تڑپے تھے تمہارے لیے مرے تھے تمہارے لیے سسکیاں رات بھر بھرے تھے آہوں کو نکالا تھا کیا ملتا ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے میرے آقا کے چہرے کی مخالفت کر کر کیا یہود کم تھے کیا عیسائی کم تھے کیا امریکہ کے کتے کم تھے کیا کفار کم تھے کیا مشرق مشرقین کم تھے قرآن کی توہین کرنے والے نبی کا خاکہ بنانے والے نبی کے گستاخی کرنے والے مسلمانوں کیا ملتا ہے تمہیں کون سے گنا سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا مسلمانوں زنا کرنے سے پیٹ بھر جائے گا شراب پینے سے پیٹ بھر جائے گا قتل کرنے سے پیٹ بھر جائے گا ٹی وی کو سجانے سے پیٹ بھر جائے گا سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا تم نماز چھوڑ کر پیٹ بھر جائے گا کیا ملتا ہے نبی کے دل کو دکھا کر کیا ملتا ہے تمہیں نبی کے منہ پر تھوک کر کیا کوئی بھی نبی مویت پیدا ہو گیا جو داڑھی مڈا کر نبی کے چہرے پر تھوکنے والا بن گیا جن کو دیکھ کر تم نے چہرہ بنایا قیامت کے دن ایک میزے کے برابر تمہارے سروں کے اوپر سورج ہوگا نفسی نفسی کا الگ ہوگا کیا یہ فلم میں کام کرنے والا زانی تمہیں پانی دے گا تمہیں سایہ دے گا قیامت کے دن کس کا سایہ ہوگا قیامت کے دن کون حوض کوثر کا مالک ہوگا قیامت کے دن دلاؤ ہم کس کے سامنے ہوگا کون سی وہ ہستی ہے جو سجدے میں پڑ جائے گی جو اللہ فرمائے گا عرفا محمد اے محمد وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے فرمائیں گے اے اللہ میری امت کے اتنے لوگ جہنم میں جلیں گے جہنم میں مریں گے پل سراط پر کٹ کر مریں گے میں سر اٹھاؤں آپ کا وعدہ تھا ہر پیغمبر کے لیے دعا دی تھی اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نے اپنی قوم کی تباہی بربادی کے لیے طوفان کو مانگ لیا حضرت صالح نے اپنی قوم سموت کے لیے ریح کو آندھی کو مانگ لیا حضرت لوت نے اپنی قوم قوم لوت کے لیے بستی کے الٹنے کو مانگ لیا ہر قوم نے ہر قوم کے پیغمبر نے اس دعا کو کو دنیا میں مانگ لیا میرے محبوب میرے آقا کتنے کرم پر ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے میرے نبی کے چہرے کو تھو کر کیا ملتا ہے میرے نبی کو گالی دے کر کیا ملتا ہے میرے نبی کو صدمہ پہنچا کر دیکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے جینے کی کوئی آرزو نہیں ہے مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے اگر میرے جسم کے ٹکڑے کر کر تمہیں کتے کو کھلانے سے راحت ملتی ہے اور گت کو کھلانے سے اور زندہ دفن کرنے سے کر دو میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ میرے محبوب کے دل کو سد نہ پہنچاؤ مکے میں تیرہ سال تھے کافرین تکلیف پہنچایا کرتے تھے مشرقین تکلیف پہنچایا کرتے تھے تائب کا واقعہ بھول گئے کہ نبی کا جسم لہو لہان ہو گیا نبی کیا بیٹی کے لیے گئے تھے داماد سے ملاقات کے لیے گئے تھے پراپرٹی کا جھگڑے کا مسئلہ تھا امت کا مسئلہ تھا امت کے مسئلے کو لے کر گئے تھے وہاں بھی نبی نے قوم کو مانگا وہاں بھی نبی نے امت کے لیے رحمت کی دعائیں دی فرشتے نے آ کر کہا اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا اس قوم کو برباد کر دیا جائے گا اور پتھر کے جو باہر کے دو جو ہے چکی کے پاٹوں میں پیس دیا جائے گا میرے نبی کے جسم سے خون رس رہا تھا اور کہا اے اللہ تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ نہیں تو اس کے قوم آنے والی نسلیں بہت لے آئے گی اگر وہ قوم تباہ ہو جاتی خدا جانے ہم میں کتنے کے پیٹوں پر زندار لگا ہوتا ہمارے ماتھوں پر کلنگ لگا ہوتا ہمارے گھروں کے اندر رام للہ کی میں نے اس کی مورتی ہوتی میرے نبی کی دعا تھی اللہ قومی تو ہم لا ہم نے اوزڑی ڈالی نبی نے دعا کی ہم نے کیچڑ ڈالا نبی نے دعا کی ہم نے کاٹے ڈالے نبی نے دعا کی ان سیاسی کتوں نے تم کو پاس کیا معاملہ کیا قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی اب تک جتنی مائیں آئی ہیں وہ اپنی اولاد سے شفقت اتنا نہیں کر سکتی جتنے میرے آقا میرے مولا نے اپنی امت کا خیال کیا ہے کیا ملتا ہے تمہیں نبی کے صدمہ پہنچا کر تم نہیں جانتے کہ تم داڑھی پر اس طرح رکھتے ہو نبی کا کلیجہ کٹتا ہے تم صبح سویرے نبی کا کلیجہ کاٹو گے تم نبی کا مجھے کاٹ دو میرا بس چلتا ہے میرا جھوپڑا ہے اسے آگ لگا دو میری بیوی کو قتل کر دو میرے پاس سرمایہ نہیں ہے میرے نبی کو تکلیف نہ دو بکے میں تھے آپ نے تکلیفیں صحیح مدینے طیبہ ہو گئے پیدا ہو گئے انہوں نے ابا عائشہ پر الزام لگایا تحمت لگائی وہ ابا عائشہ جس کی تصویر لے کر جبرائیل زمین پر آیا تھا اور کہا تھا محمد یہ جنتی دلہن ہے میرا رب تم سے ان کا نکاح پڑھانا چاہتا ہے اماں تجھ پر الزام لگا زمین کام گئی آسمان پر رہ گیا فرشتوں کے سر نیچے ہو گئے ابا ابا ابا آج تیرے دوپٹے کی لاد یہ مسلمان نہیں رکھ رہا ہے آج تجھ پر الزام لگا تھا جس وقت میرے آخر کے دل پر کیا بیتی تھی اچھا فرماتے ہیں چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی ملنا جلنا ختم ہو چکا تھا کس لیے برداشت کیا کس لیے برداشت کیا اس امت کی ماں اور بہنوں کے لیے اس امت کے لیے سروے کو سہا مکے میں یہاں اور مدینہ طیبہ میں منافقین میدان جنگ میں آگے راستہ آ کر کہ یوں کہہ کر کہ ان تنا ہو رہا ہمارے گھر خالی ہے واپس لوٹ جایا کرتے وہ کون سا ظلم تھا وہ کون سا ستم تھا میرے محبوب پر توڑا نہیں گیا ان کے ماننے والوں پر توڑا نہیں گیا میرے آپ آپ چاہتے حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو جنت کا دسترخوان نازل ہو گیا میرے آقا آپ چاہتے حضرت موسا نے قوم کے لیے من و سلوا کو مانگا تھا من و سلوا جنت کا پھل تھا مل گیا میرے آقا آپ چاہتے آپ نے پیاس کے برداشت کیا تبوک کے اندر پیٹ پر پتھر کو باندھا آپ چاہتے حضرت موسا نے لاٹھی مارا پتھر پر تو پانی کا چشمہ نکلا آقا آپ نے خدا نے وہ طاقت اور قوت دی تھی کہ آپ نے مجھ سے شہادت سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے آقا آپ کے گھر میں فاقے کی ضرورت نہیں تھی تھی اما عائشہ پر جاتی کہ جب آپ کا وشالے مبارک ہوا صحابہ کرام دیکھنے آئے چہرے اندر کو نہیں دیکھا کرتے تھے صحابہ کرام نے کہا چراغ کو جلاتی کیوں نہیں اماں امی جان نے کہا کہ چراغ تو ہے لیکن چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل موجود نہیں ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں میرے آقا میرے محبوب گئے کیا ملتا ہے میرے بھائی کیا ملتا ہے تجھے تو ڈھابے مسجد کو تجھے اسلام پسند نہیں ہے تو قرآن جلا دے تو میرے مکے مکے مدینے کی طرف اشارہ کر کے تھوک دے گمبد خدراک کی تصویر مجسمہ بنا کر تو جو چاہے سلوک کر لے تو جانے تیری خبر کی حالت جانے تو جانے تیرے عمر کو جانے میرے محبوب نے تجھے کیا بگاڑا ہے میرے محبوب کے چہرے میں کیا حسن نہیں تھا اما عائشہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا میرے محبوب کے چہرے میں وہ حسن زمان تھا کہ اگر وہ سہلیاں آج ہوتی اپنے گلے پر چھریاں چلا لیتی میرے محبوب کے چہرے میں میرے آقا کے چہرے میں وہ حسن ہے میرے اما عائشہ کو آقا کے چہرے میں حسن نظر آیا فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے میرا سورج رات میں طلوع ہوتا ہے جب دن بھر سوئی کے اندر تاغ ڈال کرنا کام ہو جاتی ہو میرے محبوب گھر میں آتے ہیں جسم سے نکلنے والی کرنوں کی روشنی میں میں سوئی کے ناکے میں تاگے کو داخل کر لیتی ہوں اماں تجھے تو محبوب کا چہرے میں سورج نظر آیا حضرت ابو ہریرا پر باتیں ہیں مسجد نبوی کے سہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا چودویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا دمک رہا تھا میں کبھی چاند کو دیکھتا میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا کیا ملتا ہے میرے بھائی قسم کھا لے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو جب اپنے چہرے اس طرح رکھتا ہے میرے محبوب کا کبھی جا کٹتا ہے میرے محبوب کے دل کو صدمہ ہوتا ہے مجھے قتل کر دے میری بوٹیاں کر کے کو دے میرے محبوب کے بہت صدمے سے میں ٹوپی تیرے قدموں پر رکھتا ہوں میری عزت کا کرتا تیرے قدموں پر رکھ کر میں بھی مانگتا ہوں مجھے تیری دعوت کی ضرورت نہیں مجھے تحفے کی ضرورت نہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں محبوب نے مکے میں بہت صدمے سے لیے مدی نے میں بہت صدمے سہ لیے ہر پیر اور جمعرات کو میرے محبوب کے دربار میں بھی امت کے آمان پیش کیے جاتے ہیں جب یہ چہرے جاہیں گے کہیں گے آخا اے اللہ ان چہروں کے لیے میں نے حسین کو جامع شہادت پینے پر مجبور کیا تھا جبرائیل نے آ کر کہا تھا آپ کو نواسے بہت پیارے ہیں دیکھیے آپ کو یا تو نواسے لینے پڑیں گے یا امت لینی پڑے گی نہیں ہوتا آپ ہوتے تو کہتے دنیا جائے باہر میں ہماری اولاد ہمیں ملے ہماری پراپرٹی ہمیں ملے ہماری بیٹ بیٹیاں ہمیں ملے ہمارے نواز پوترے ہمیں ملے آقا نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہا حسین کو لیں گے امت تباہ برباد ہوگی امت کو لیں گے حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے وہ حسین جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا حسین منی والا من بھی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں وہ حسین کہ جن کو آپ ایک گھوڑے کی شکل بن کر اپنے پشت مبارک پر سوار کر لیا صحابی آئے فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہو حسین کہ تم اتنی جو ہے سواری پر قیمتی سواری پر سوار ہو میرے محبوب نے فرمایا حسین خوش نصیب نہیں وہ سواری خوش نصیب ہے جس نے حسین جیسے سوار کو سوار لیا میرے آقا حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے تیرے خاطر میرے خاطر نمازوں کی قربانی دے دی اپنی بٹیا حضرت زینب کی قربانی دے دی وہ کون سا جرم تھا وہ کون سی خطا تھی حضرت زینب جو آپ کی صاحبزادی تھی ابو لہب کے بیٹے کی بیاہ میں تھی جب آپ ہجرت کر کے گئے ابو لہب کے اشارے پر بیٹے نے ان کو طلاق دے دی حاملہ تھی وہ کسی طرح بچ کر مدینے آنا چاہتی تھی اس حرامی نے ایک تیر کو چھوڑا حضرت زینب کے بطن کے مبارک بطن مبارک میں لگا اور خون رسنے لگا اگر صحیح معلوم میں باپ ہو حاملہ بٹیا کا انتظار ہو کہ اپنے داما آپ کے سسرال کے گھر سے آئے گی اور آپ کی بٹیا خون میں لت پت ہو کر آئے آپ کے ہاتھوں کے اندر ابو جان ابو جان کہہ کر اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دے میرے آقا نے کیا منظر نہیں دیکھا میرے آقا نے کیا منظر نہیں دیکھا میرے آقا آپ چاہتے معاہدہ مل سکتا تھا آپ چاہتے من سلوا مل سکتا تھا آپ چاہتے زمین آسمان کے خزانے کے مالک ہو سکتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے فرمایا حضرت فاطمہ نے ابو کیا ماجرا ہے یہ وقت تو آنے کا نہیں آپ تشریف لے آئے کہا مجھے میرے بھوک نے مجبور کر دیا بٹیا اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو تو دے دے گا روٹی کو تلاشا گیا تو یہ جنتی عورتوں کی سردار پورے گھر کی تلاشی کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا ملا اسے دے دیا تو پھر اس کو جب اٹھایا آخا نے میرے محبوب نے کائنات کے سردار نے حضرت بی بی فاطمت زہرا کے والد محترم ابو جان نے زارو قطار رونے لگے ہچکیاں بن گئی میری اماں میری اماں ہر فیشن کے لیے تو فدا ہو رہی ہے ہر زیور کے لیے تو شوہر کو تنگ کر رہی ہے ہر نت نئے فتنے کے اندر تو مبتلا ہو رہی ہے میری اماں حضرت فاطمہ کا گھرانہ کیسا تھا حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار تھی میرے محبوب کی مق جگر تھی نور نظر تھی زارو قطار رونے لگے اب بیٹا بٹیا نے پوچھا ابو جان کیوں رو رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم نے کوئی مشتبہ اور حرام کا لقمہ دے دیا ہے ابا جان نے کہا نہیں بیٹی یہ بات نہیں تیرے باپ محمد کے پیٹ کے اندر آج کوئی لقمہ داخل ہوئے تین دن اور تین رات کا گزر گیا کیا نہیں مل سکتا تھا ہمارے خاطر آپ نے و فاقے کو جھیلا ہمارے خاطر آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے مسلمانوں نبی کے طریقے کو ختم کر کر کیا ملتا ہے نبی کے طریقے کا جنازہ نکال کر کیا ملتا ہے میں نے کہا میرا جہاں بس چلتا ہے مار دو پراپرٹی لوٹ لو دیکھو مسجد ہے شہید کر دو اسلام پسند نہیں نکل جاؤ میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے محبوب تمہارے دروپ کے محتاج نہیں ہے اگر آنا ہے یا ادخلوا فی السلم کھلو ولا تتبعوا خطبہ شیطان پورے کے پورے آ جاؤ یہ آدھے پیتر اور یہ آدھے پٹہ مت بنو مسلمانوں یہ تم نماز چھوڑتے ہو ہمارے علماء کہتے ہیں ٹال مٹول کے ساتھ کہتے ہیں ابھی نماز کا منکر کافر نہیں ہے اے تخاد اگر چھوڑے اسٹیج پر علماء ہیں ابھی پاک کہتی ہے من سلا کا متعمد فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا قرآن کہتا ہے عقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ اب یہ براکٹ میں بین القوسین لگاتے ہیں کہ جناب اعتقاد کے ساتھ اس نے چھوڑا ہے نماز کو ارے اعتقاد سے آگے بھی کوئی درجہ ہوتا مولانا صاحب مفتی صاحب وہ لفظ استعمال کریں اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے مجھے یہ کہیے ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو ایک مرتبہ کہا پانی دینے کے لیے فجر میں کہا نہیں دیا زہر میں کہا نہیں دیا اثر میں کہا نہیں دیا مگر مغرب میں کہا نہیں دیا عشاء میں کہا نہیں دیا اور جمعہ نے کہا نہیں دیا ہفتے میں کہا نہیں دیا پیر کے اتوار میں کہا نہیں دیا پیر کے دن سوموار میں کہا نہیں دیا اور جنوری میں کہا نہیں دیا فروری میں کہا نہیں دیا رمضان میں کہا نہیں دیا پہلے سال کہا نہیں دیا سترویں سال کہا نہیں دیا ارے کیا مانے ہیں یہ کون سے جانور کی دم لگا رکھی ہے تم نے اعتقاد تقاف کی یہ کمینے کتے بھیڑ اور چمار کے بچے نہیں جو حیال سلاح بلال کا نائب فجر میں کہا تو کہاں مرنے چلے گئے زور میں کہا کہاں دفن ہونے چلے گئے اثر میں کہا کہاں کتے کا پیشاب چاٹنے چلے گئے مغرب میں کہا صبح کا پاخانہ کھانے چلے گئے سمجھ میں نہیں آتی بات ایال سلاح فلا کی ارے اپنی ہمدردی بند کرو مولانا صاحب مفتی صاحب بھائی صاحب ناصر صاحب یہ اتنا نماز کو چھوڑنا میں تو کہتا ہوں اعتقاد سے بڑھ کر آگے کوئی دشمنی کا لفظ ہوتا آگے کوئی عداوت کا لفظ ہوتا ارے یہ عید عید میں بارہ مہینوں کے اندر ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے کون سا ترجمہ ہے جمعہ جمعہ کے اندر کبے کبے کے پھنگ مارنے کا چپلوں کے پاس آ کر سہن کے اندر کڑاکے کی دھوپ میں دو پھنگ مارنے کا کیا ترجمہ ہے کیا ابھی بھی اعتقاد کی تمہاری شرط باقی ہے اگر اگر تمہاری بیوی تم تم کہو ناشتہ بنانے کے لیے وہ ایک مہینہ تلائے ایک ہفتہ کل تلاش نہیں لوگے یہ رب کائنات کے ساتھ مولانا صاحب مسلمانوں کی فہرست سے نکال دو ان کو مسجد سے بند کر دو جنازہ بند کر دو دفتر نکاح بند کر دو ان کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہونا تمہاری چھوٹ کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے آج مسلمان بدنام ہو رہا ہے آخا نے کہا من کرا کا سلاح پتا امی دن پک جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا یقیناً اے آقا آپ نے سچ کہا ہاں کسی کی نماز اکا دکا غائب ہو گئی بات الگ ہے اکا دکا نماز پڑھے اور زندگی بھر نماز نہ پڑھے ابھی بھی اعتقاد کی شرط باقی رہے گی حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی تدبیر تحریمہ چھوٹ جاتی تو ہم نفاق کا اندیشہ اس پر کرتے تھے کہ کہیں منافقوں کی جماعت میں تو نہیں گھس گیا اگر کسی کی جماعت چھوٹ جاتی مسجد میں نہ آتا تو ہم سمجھتے کہ وہ کافر تو نہیں ہو گیا حضرات اتنا گمبھیر مسئلہ ہے عورتوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ درد سے ہو رہا ہو اور ولادت ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو قدا ہو رہی ہو علماء بیٹھے ہیں یہ کیا بتا رہا ہے مسئلہ عورت کی زندگی میں کیا اس سے گمبھیر کیا اس سے کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے مقدمہ آئے عورت سامنا کر لے گی گھر جلے عورت سامنا کر لے گی میاں بیوی کا اختلاف ہو عورت سامنا کر لے گی لیکن جو درد دل کی تکلیف ہے یہ عورت جان جانتا ہے اس کا مالک جانتا ہے ایسے موقع پر اگر نماز آ وہ لما نے لکھا ہے وہ کھڈے کو کھودے اس میں بیٹھے بچے کو پیدا کرتی رہے لیکن وہ مغرب کی نماز کو خزانہ کرے کیا معنی ہے جنگ کے اندر جو جماعتیں کرے ایک جماعت کتاب کرے اور ایک جماعت جنگ کے اندر موجود رہے ارے ہجڑے بن چکے ہو کیا معنی ہے میرے آقا نے فرمایا تائید کے پتھر کھا کر کہا اللہ قومی فعند لا وہ جھڑی ڈال کر کہا اللہ قومی فعند لا فعملہ مکہ مکرمہ سے نکالا گیا کہا اللہ قومی فعند لا فعملہ آپ کے بندہ میں مبارک کو شہید کیا گیا کہا اللہ قومی فعند لا یا لو اور آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے گئے کہا ربی حبلی امتی میرے امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا علماء قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا بتلاؤ تو صحیح میرا آقا نے یہ کیوں کہا تاریخ کے پتھر کو برداشت کر لیا ہر محترم کے اندر بتاپ کے اندر ان کی اوجھڑی کو برداشت کر لیا راستے کے کانڈوں کو برداشت کر لیا شاعر کہنا برداشت کر لیا شاہر کہنا برداشت کر لیا کاہر کہنا کہ قوم نے برداشت کر لیا اور آپ پر مشتلافات الزامات لگائے گئے برداشت کر لیا ملک سے نکالا گیا برداشت کر لیا ارے یہ کیا حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مسلح پر کسی اور کو کھڑا کروں اور جو لوگ نماز نماز چھوڑ کر نہیں بلکہ جمع چھوڑ کر گھروں کے اندر جمع کرتے ہو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان گھروں کے اوپر لکڑیاں جماؤں مدینہ طیبہ کی اور پیٹرول اور کرسٹال ڈالو کروسین ڈالو اور اسے آگ لگا دو یہ کیا بات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے تھے نماز کا وہ مقام تھا نماز کا وہ درجہ تھا کہ صرف یہ عورتوں کی وجہ سے مریضوں کی وجہ سے اے بے نمازی کتوں تم عورتوں کے دان دامن میں ان کے حید و نفاس کی چینیوں میں تم بچے ہوئے ہو معصوم بچوں کے پاخانے اور ملک کے لطفت ہونے میں تمہیں بچا لیا اگر عورتیں نہ ہوتی اگر بچے نہ ہوتے میرے محبوب مدینہ طیبہ کے اندر ایسے لوگوں کے گھروں کو آم لگا کر بتا دے جن گھروں کے اندر نماز کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں جماعت کی جاتی یا جو الگ سے انفرادی نماز پڑھی جاتی تو اس سے ہی نماز کا اندازہ نہیں تو صاف مطلب ہے کہ من ترک سلام فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اب اعتقاد نکل جاتا ہے فلا نکل جاتا ہے ارے اعتقاد کی شرط کب تک کے لیے ہفتہ بھر کے لیے مہینہ بھر کے لیے سال بھر کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر کیا گیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے غلط کہا کہ بے نمازی کتے مردود و ملون کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا کیوں اس کی نحوست سے اس پر ہونے والے عذاب سے نیکوں کی قبریں متاثر ہو جائیں گی کیا غلط کہا انہوں نے تو ابھی ہم آپ کو مسلمان کریں ہم آپ کو سلام کریں لوگوں بے نمازی کو اپنی نکاح کی محفل میں وکیل نہ بنانا بے نمازی کو نہ بنانا بے نمازی کو مکان نہ دینا بے نمازی کو سواری پر نہ بٹانا کائنات کا منحوس ترین کتا ہے بلکہ سور کے پاخانے کے اندر جو جراثیم ہے اس جراثیم سے گیا گزرا یہ جرسوما ہے یہ کیڑا ہے اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا نبی کی نگاہوں سے گرا ہوا علماء جو چاہیں کریں علماء جو چاہیں کہیں وہ الگ بات ہے مسلمانوں آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ تم نماز کا قتل کرو تم مسجدوں کا قتل کرو تم مسجدوں کو ویران کرو تو پھر کافروں کی نگاہوں سے نہیں گرو گے تم کیا تم نے نہیں سنا میرے آقا نے فرمایا قرت رتوائنی قصہ لا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کیا مطلب ہے میرے چار لڑکے اور چار لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی میں بٹیا سے زیادہ محبت کروں میں لڑکی سے زیادہ محبت کروں میں یہی نہ کہوں گا کہ یہ مٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا گوشہ ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس بچی کو کوئی گالی دے گا میرے دل کو صدمہ ہوگا چار بچوں سے الجھے گا کوئی مسئلہ نہیں چار بچوں کو گالیاں دے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن بچی کو کوئی خراب کرے گا میں بگڑ جاؤں گا اس لیے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو نہیں فرمایا میرے آقا نے حضرت زینب کو نہیں فرمایا میرے آقا نے اما عائشہ کو نہیں فرمایا اما فتحت القبرا کو نہیں فرمایا ازواج متحرات کو نہیں فرمایا حسن حسین کو نہیں فرمایا قرت آئینی کی صلاح مسلمان تجھے کیا ملتا ہے میرے محبوب کو ستا کر لکھ کر رکھ لے تیرے نماز کے چھوڑنا ایسا ہے کہ ایک سلاخ کو آپ کے اندر گرم کیا گیا اور وہ سلاخ اور وہ لوہا اتنا گرم ہوا کہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا پھر تیرا نماز کا چھوڑنا ایسا ہے میرے محبوب کی آنکھ کے اندر اس کو چبویا گیا کوئی رتوائی نہیں کہ صلاح نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری امت کا کوئی فرد نماز کو چھوڑتا ہے میرے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اسی دن کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا آج کا دن دیکھنے کے لیے میرے محبوب نے تمہارے لیے دعائیں کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ آپ کا سر مبارک میری رام پر تھا اور آخری وقت تھا اور مکیوں کی بنگنا ہٹ کی آواز تھی ملک الموت آئے تیسری مرتبہ ہے میں سمیٹ رہا ہوں واقعے کو اور آقا نے پوچھا عائشہ کون فرمایا کوئی جا رہا تھا میں نے واپس کر دیا آقا نے فرمایا اب کی مرتبہ واپس نہ کرنا وہ ملک الموت تھے اب تک انہوں نے کسی کے در پر اجازت نہیں لی اور قیامت تک اجازت نہیں لیں گے یہ محمد آقا کا دربار ہے کہ ملک الموت جیسا فرشتہ اجازت لے رہا ہے ملک الموت آئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے اللہ کا امر ہے کہ میں آپ کی روح مبارک کو نکالوں کہا کیسے سے نکالو گے پہلے تو کہا گے جاؤ گے کہا کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں لمبی تفصیل ہے سکیڑ رہا ہوں پھر کہا میں آپ کی روح کو ایسے نکالتا ہوں جیسے گلاب کی پنکھڑی سے خوشبو نکل جاتی ہے فرمایا میرے آقا قربان میرے آقا معاف کرنا میرے آقا معاف کرنا آج کی امت یہ آج کی امت داڑیاں مڑا کر آپ کے منہ پر تھوک رہی ہے نماز کو چھوڑ کر آپ کے آنکھوں میں سلاخ کو ٹھوس رہی ہے ٹی ویوں کو دیکھ کر اسلام کو آپ کے طریقے کو بیان کر رہی ہے ہماری مار بہنیں اما عائشہ کے چہرے کا ان کے حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں اے فرشتو اے فرشتو اللہ تک ہمارا پیغام تم لے جاؤ گے اے فرشتو ہم جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نیکیوں کی مجلس میں دین کی مجلس میں تم آتے ہو ہاں ہماری دینی آنکھ دیکھ رہی ہے فراست ایمانی کا چشمہ دیکھ رہا ہے کہ حدیث جھوٹی نہیں ہوتی تم ہو تم جاؤ گے میرے محبوب تک پیغام پہنچ چاہو گے آقا ہم شرمندہ ہے امت کو نہیں سمجھا سکے داڑھی کا مقام امت کو نہیں بتا سکے نماز کا مقام یا امت جان بوجھ کر اس کا قتل عام کر رہی ہے لوگوں آقا کو کہا گیا کہ آپ کی روح مبارک ایسے نکلے گی جیسے پنکھڑی سے خوشبو نکلتی ہے آخا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں بیٹی کا خیال نہیں ہر قوم کے پیغمبر نے اپنی اولاد کا خیال کیا جب قوم کے نوح کے اندر طوفان آیا حضرت نوح کا آخری کلام اپنے بیٹا جو جودی پہاڑ پر تھا ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے یا بنیر کنا آنا اے میرے بیٹے آجا آجا نوح نے بیٹے کو یاد کیا لوت نے بیوی کو یاد کیا ابراہیم نے اپنے باپ کو یاد یاد کیا ہر پیغمبر اپنی اولاد کو یاد کیا لوگوں تمہیں کیا ملتا ہے میرے آقا کی ناپروانی کر کر میرے آقا کی ناپروانی کر کر سنت کے جنازے نکال کر تمہیں کیا ملتا ہے جب کہا گیا پروانے لگے تو کہا رو جیسے ہم نکالیں گے جیسے خوشبو گلاب کی پنکھڑی سے نکلتی ہے آقا نے کہا بلال و سمیا کیسے نکالو گے قیامت تک آنے والی میری امت کی روح ایسے نکالو گے ملک الموت نے کہا نہیں نہیں تڑپا تڑپا کر نکالیں گے آقا بہت قربان آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آل اولاد ہم پر قربان آقا آخرت میں ہمیں رسوا نہ کرنا ہمیں زلیل نہ کرنا میرے بھائیوں داڑھی رکھ لو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں پر دیکھو اپنا لو قرآن کا پالو اس یہودی لامٹ ٹی وی کو لات مار کر نکال دو اس یہودی انگریز کے ایجنٹ کو جس نے گھروں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے پتھر لے کر سو طلاق کا پتھر اس پر پھینک دو میری بات مانو ورنہ دیکھو قیامت کے دن جب تمہارا باپ تمہارا کام نہیں آئے گا وہ بیوی جس کا حیض و نفاذ چاٹ کر غلامی کا توق تم نے گلے میں ڈالا ہوا تھا ایک سبحان اللہ نہیں دیں گے وہ اولاد جن کی ڈگریاں دلانے کے لیے تم نے در در ٹھو کر کھائے تھے سرے زیادہ تمہارے جوتے لگے تھے وقت پر قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کوئی کام نہیں آئے گا یو میں یہ پھر المرو میں نہ بنی مری کل ہوں یوں میں دن شاہی یوگنی ہم آخا کے پاس جائے گی آخا اور کوشر کا پانی دے دو اور کا سایہ دلا دو اور شفاق کا پروانہ دے دو داڑھی مڈو قیامت آ جائے تمہارے چہرے پر اس طرح نہ چلے میری ماں اور بہنوں قیامت کا زلزلہ آ جائے تمہارے سروں سے نقاب نہ نکلے حجاب نہ نکلے مسلمانوں اس یہودی ایجنٹ انگریز کا ایجنٹ اس یہ ٹی وی تمہارے گھر میں نہ چلے اس کی وجہ سے تمہارے باپ کی روح کو سدما ہوتا ہے تمہاری ماں کی روح کو سدما ہوتا ہے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو اس داڑھی مڈے چہرے کو دیکھ کر اس یہود و نصارہ کے لباس کو دیکھ کر اس بے پردگی کو دیکھ کر میرے آقا یہ کہیں وقال الرسول یا ربی ان قومی تقجو حاضل قرآن محجورا اے میرے رب آج میرے پاس ہدایت کی بھی بات نہیں آئے یہ تو دنیا میں میرے چلے جانے کے بعد داڑیاں کو امریکہ کے کلچر کو اپنایا تھا انگریزوں کے طریقے کو اپنایا تھا اغیار کے طریقے کو اپنایا تھا میرے آقا اگر کہہ دے سو لکم سو لکم چلے جاؤ مسلمانوں کون تمہیں بنا دینے والا کون تمہیں سایہ دینے والا کون تمہاری پیاز بجھانے والا کتنا رحم دل پیغمبر کتنا کرم پروا پیغمبر کسی ماں کے دل میں وہ مانتا نہیں کسی باپ کے دل میں وہ شفقت نہیں کیا ملتا ہے مسلمانوں میرے محبوب کے دل کو جھکا کر اما عائشہ نے پوچھا آتا قیامت کے دن میدان محشر میں آدم کی قوم ہوگی شیش کی قوم ہوگی نو کی قوم ہوگی کی قوم ہوگی سوالات پیغمبر اور ان کی قومیں ہوں گی اور کروڑوں خربوں لوگ میں ہم آپ کو کہاں تلاشے میرے آقا نے فرمایا عائشہ میزان کے پاس دیکھنا نہ ملو تو مجھے ہم ہم کے پاس دیکھنا نہ ملو تو مجھے پلسرات کے پاس دیکھنا میں وہاں پر مل جاؤں گا اما عائشہ نے پوچھا میرے محبوب پتا کا امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کا میزان کے پاس کام سمجھ میں آتا ہے آپ کا لوا الحمد میں کام سمجھ میں آتا ہے پل سراج پر کیا کریں گے مسلمانوں کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے تمہیں میرے نبی کے چہرے کے تھوک کر کیا ملتا ہے میرے نبی کا لباس کا مذاق اڑا کر کیا ملتا ہے میرے نبی کے سنت کو فٹ بال بنا کر کک مار کر کیا ملتا ہے دیکھو دیکھو جن کے طریقے پر چل رہے ہو انہوں نے تمہاری زندگی کے اندر زہر گھول دیا اما عائشہ کو میرے محبوب نے فرمایا پل سراف پر کھڑا ہوں گا میرا امتی اگر کوئی پل سراف پر چلے گا اس کے قدم ڈگمگائیں گے اور میری کوشش سے اور میرے کاندھا دینے سے اگر اس کے قدم سمجھ جائیں گے محمد کاندھا دے کر اس کو جنت میں پہنچا دے گا اللہ اکبر آخا آپ کے جس میں اتھر جس حصے کو لگے ہیں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ وہ سرزمین اللہ کے عرش سے زیادہ متبرک اللہ کے عرش سے زیادہ مقدس ہے آپ ایک گنہ گار کو کاندھا دیں گے قیامت کے دن ہمارا خیال دنیا میں ہمارا خیال معراج میں ہمارا خیال پردہ فرماتے وقت ہمارا خیال جب کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہا کہ ملک الموت اللہ سے کہو قیامت تک آنے والی میری امت کو مرتے وقت جو تکلیف ہوگی اس میں کا بہت بڑا حصہ مجھے دے دے میں محمد سنبھال لوں گا فرماتے ہیں اما عائشہ اتنی تکلیف ہوتی تھی اتنی تکلیف ہوتی تھی لکڑی کے برتن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا میرے آخا پانی پر ہاتھ مارتے چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہ علا سکرات الموت مولا سکرات کی سختی بہت سخت ہے میری مدد فرما اے محمد میرے آقا اے میرے آقا آپ کی روح تو گلاب کی پنکھڑی سے کئی کی طرح نکل سکتی تھی امت کے خاطر آپ نے ہمارے سدمے کو برداشت کر لیا اما فرماتی ہیں جب ہوش آتا مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز آتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے کام کو لے کر میرے محبوب کے زبان مبارک کے قریب لے جاتی تو آپ یہ دعا فرماتے ربی حبلی امتی اے اللہ جب ایک پیغمبر جاتا تھا دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا وہ امت یتیمی سے بچ جاتی اے اللہ تو نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا تو نے مجھے خاتم النبیین بنایا اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا مولا یہ امت یتیم ہو جائے گی اس امت کے سر پر ہاتھ رکھ دینا اس امت کا خیال رکھ لینا اے مسلمانوں اللہ نے اس امت کی وکالت اور ذمہ داری لی تبھی ہم ٹی ویاں دیکھتے ہیں ہمارے چہرے سور ہونے سے بچ گئے کتے ہونے سے بچ گئے صرف نبی کے نام لیوا ہے قرآن کے نام لیوا ہے کچھ تو بھرم ہے کچھ تو عزت ہے کچھ تو اختیار ہم سے ڈرتے ہیں مسلمانوں اگر پورے کے پورے مسلمان ہو جائے ہم جو ہے اندلس کی تاریخ کو دوہرا سکتے ہیں بدر کے ماریکے کو دوہرا سکتے ہیں عہد کے واقعے کو دوہرا سکتے ہیں مسلمانوں ایک صلاح الدین ایوبی تھا جس نے لاکھوں کی یہودیوں کی فوج کس دیا تھا ایک ٹیپو سلطان تھا جس نے ہزاروں کے انگریزوں کے لشکر جرار کو فیت اللہ مسلمانوں اقلیت کا رونا مت رو ہم میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے محمد بن قاسم پیدا ہو سکتا ہے ہم میں ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتا ہے یوسف بن تاشین پیدا ہو سکتا ہے ہم میں خولا پیدا ہو سکتی ہے ہم میں ابو دجانا پیدا ابو گزارا کی چال آ سکتی ہے مسلمانوں حوصلے کو پس مت کرو ایک قدم تمہارا بڑھے گا حدیث سے کچھ ہے کہ اللہ کے دس قدم آئیں گے تم چل کر آؤ میرا اللہ دوڑ کر آئے گا تم دوڑ کر آؤ میرا اللہ سینے سے لگا لے گا خشکرونی ارسفر کم فشکرونی والا تفرول میرے رب کو یاد کرو ارس میں تمہارے تذکرے ہوں گے مسلمانوں مایوس نہ ہو کہ ہم نے اب تک داڑیاں منائی ہم نے اب تک گناہ کیے مسلمانوں میرے میرے محبوب کے احسان کو یاد کرو میرے محبوب کے آنکھوں کے قطروں کی لاز رکھو میرے محبوب کے دنیا سے پردہ پردانی کی کیفیت کو یاد کرو جب اس طرح اٹھانا تو میرے محبوب کے دنیا سے پردہ پردانی کی کیفیت کو یاد کرنا جب ٹی وی کو آن کرنا حضرت زینب کی شہادت کے واقعے کو یاد کرنا اور جب فیشن کو اپنانا تو یاد کرنا شیر ابھی طالب کو تاریخ کی سرزمین کو مسلمانوں اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں دیکھو کل نہ کہنا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کل مستق کوئی بتانے والا نہیں آیا میں کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر حضرت کے پاکیزگی اور تقدس کا واسطہ دے کر نبی کے روزے کی تقدس اور نبی کے روزے کی جالی کی تہارت کا واسطہ دے کر ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے اس کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہو مان لو میری بات مان لو میری بات کہ اگر تم نے نبی کی اطاعت کے توق کو گلے میں ڈال لیا اغیار کے طریقے کو طلاق دے دی نبی کے غم کی لاج رکھ لی نبی کے دکھ کی لاج رکھ لی کل نکلنے والا سورج انا فتح نہ لتا فتح مبینہ کی بشارت لے کر نہ آئے میرے منہ پر تھوک دینا کل نکلنے والی چاند کی کرنیں نصرم من اللہ و پتھر قریب کی برسات کی کرنیں بنتا ہے میرے منہ پر تھوپ دینا کل نکلنے والے ستارے ہم ہمارے اوپر انا رسلنا ماں کہ ہم نبی اور نبی کے ساتھ رہنے والوں کی مدد کریں گے یہ بشارت کے ساتھ نہ اترے تو پھر اگر مر جاؤں میری خبر پر لات مار دینا مسلمانوں ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے ولا ولا ان تم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بش یہ نہیں بلے ہم صاحب ایمان مرتقی پرزگار ہو جائیں ان کو ٹائلٹ صاف کرنے والا نہ بناؤ تم بھی مجھے جو چاہے کہہ رہنا یہ اڈوالی یہ ٹھاکرے جو اسلام کے خلاف زیر اگل رہے ہیں یہ متعلق اور یہ جو ہے پروین کماڑیا جو زہر اگل رہے ہیں ان کی زبان کو نہ کاٹوں تم سدھر جاؤ تم مان لو کہ ہم نبی کے ماننے والے بن گئے ہم قرآن پر چلنے والے بن گئے ہم اپنے گھروں کا پاخانہ ان سے صاف کرائیں گے حید کی چیتڑے ان سے دھلائیں گے مسلمانوں کمزوری ہماری ہم نے نبی کا مذاق اڑایا اللہ ہوئی وہ مدد ہو پی تو ہم نے خدا کا مذاق اڑایا خدا نے ہمارا مذاق اڑایا اللہ ہم نے خدا رسول کو دینا چاہا تو خدا نے ہمارے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ذرا ایک قدم بڑھ جا ذرا صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کی طرف آ جا ذرا ٹیپو کی تاریخ کی طرف آ جا ذرا ابو دجانا کی چال کو اپنا لے ذرا میری ماں کے طریقے کو اپنا لے ذرا حالی کے طریقے کو اپنا لے پھر دیکھ کہ دنیا میں میرے رب کی قسم وائٹ ہاؤس کے اندر اذان نہ گونجے تاج محل کے اندر نماز نہ ہو بابری مسجد سے رام اللہ کی مورتی کو فٹ بال کی طرح لات مر کر نہ نکالا جائے تو مجھے بھی مسلمانوں کی سب سے نکال دینا میرا قرآن پر یقین اتنا ہی ہے جتنا میرے باپ کے وجود پر میری ماں کی حیات پر میرا یقین ہے میرا خدا کے کلام پر نبی کی باتوں پر اتنا یقین ہے جتنا کہ آج اجتماع کے ہونے پر آج کے دل سے دستار بندی پر آپ کے مرد ہونے پر ہمارے مرد ہونے پر یقین ہے دنیا کچھ کا کچھ ہو سکتی ہے مسلمانوں بڑھاؤ تو صحیح قدم بڑھاؤ تو صحیح قدم دیکھو کعبہ منتظر ہے دیکھو دیکھو دیکھو نبی کے حرم سے سدائے نکل رہی ہے کیا تمہیں سنائی نہیں دیتی ہے کیا تمہیں کشمیر کی بیٹیوں کی چیخ سنائی نہیں دیتی ہے کیا فلسطین کا لہو رنگ نہیں لا رہا ہے کیا افغانستان کے اندر ہماری شکست ہمارے چیلنج کو نہیں ابھار رہی چیلنج نہیں کر رہی ہے کیا وہ غریب جیل کے اندر گلام تانامو گئے جیل کے اندر کیا جو یہودیت اور نسرانیت کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کیا ہمارے ایمانی اور اسلامی بھائی نہیں ہیں کیا ان کی فکریں کرنا جو اپنے جسم کے چیترے اڑا کر ان یہود و نصارہ کو غارت کر رہے ہیں کیا ان کو دلہنے نہیں ہیں کیا ان کی مائیں اور باپ کے آنکھوں کا وہ تارا نہیں ہے کیا دنیا ان کے لیے عزیز نہیں ہے وہ کس کے لیے مر رہے ہیں مسلمانوں وہ کس کے لیے جان شہادت کو نوش کر رہے ہیں بڑھاؤ قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ دیکھو جب حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے ان کے انگلیوں کو کاٹ لیا حسن یوسف کو پہ پیدا کرنے والے رد کائنات میں کتنا جلال ہوگا کتنا جمال ہوگا اس کے لیے مریں گے اس کے لیے جیئیں گے اور اس کے لیے نعرہ لگائیں گے ان سلاتی سلا کی مماتی کی رب العالمین اے اللہ اے آسمان اے زمین آج کے بعد تو ہم میں نافرمانی نہیں دیکھے گا آج کے بعد داڑھی بڑھانا نہیں دیکھے گا آج کے بعد بے پردگی نہیں دیکھے گا اے اللہ جو کچھ ہو چکا ہو چکا ہم نبی کی سن رہے ہیں نبی کی تڑپ دیکھ رہے ہیں جب پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر چہرے اندر پر مل کر اللہ معنی اللہ تکرا کی موت پڑ رہے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں آقا پر سکرات کا وقت بیتتا گیا نماز کا وقت آ گیا آقا پر ایسی کشی تاری ہو گئی آپ چلنے پر قادر نہیں تھے آپ اپنے حجرے سے نکلنے پر قوت نہیں رکھتے تھے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے آپ کھڑے ہو کر اقامت کو کہہ دیا مسلح خالی تھا آقا نے فرمایا عائشہ ابا سے کہو مسلح کو سنبھالے ابا عائشہ نے فرمایا میرا ابا اتنا رحم دل ہے کمزور دل ہے آپ کی غیر موجودگی کو وہ برداشت نہیں کرے کہا عائشہ صدیق سے کہو ابو بکر سے کہو مسلح کو سنبھالے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہی جواب تھا تیسری مرتبہ یہی بات کہی گئی حضرت عائشہ نے فرمایا یہی جواب دیا آقا نے فرما عائشہ اب میرا حکم ہے اپنے باپ کو حکم میرا حکم اپنے باپ تک پہنچاؤ حضرت سیدنا اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم پر آئے سفید کھڑی ہو گئی تقبیر تحریمہ کہہ دی گئی سورہ فاتحہ شروع ہو گئی گئی مسلمانوں ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے محبوب کے منظر کو میں دیکھ رہا تھا میرے آقا کی رخصتی ارے بیٹھ جا میرے بھائی ارے بیٹھ جا ارے بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا بات ختم ہو رہی ہے دیکھ بیٹھ جا ابو پھر جا رہا ہے اسے اردو سمجھ میں نہیں آئی اللہ اسے بھارت کرے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس منظر کو کتنی بڑی مجمع ہے فرشتے ہیں سلحا ہیں دستار بندی کے حفاظ ہیں یہاں بدوا دی جا رہی ہے تب بھی اسے احساس نہیں دلوں پر اللہ مہر لگا دے تو اس کا کوئی علاج نہیں دلوں پر ٹھپا لگ جائے تو غیروں کے جوتے سمجھ میں آئیں گے غیروں کی لاٹیاں سمجھ میں آئیں گی بھوک ہڑتال سمجھ میں آئے گی کرفیو سمجھ میں آئے گا گوانتا نامو بیل بہار جیل سمجھ میں آئے گی لیکن اللہ رسول کی بات ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کا آخری وقت حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے آقا کے اس منظر کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا میں اس منظر کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا فرماتے ہیں آہستہ آہستہ قدم میں سب کی طرف بڑھانے لگا میرے کان اور میرے آنکھ میرے محبوب کے در کی طرف تھے مسلمانوں میرے محبوب کے اس آخری طرف کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کے اس آخری تڑپنے کا واسطہ دیکھو کچھ نہیں ملتا نہ میری پیشانی پر میرا نام لکھا ہوا نہ تمہاری پیشانی پر تمہارا نام لکھا ہوا سدھر جاؤ گے کچھ نہیں بگڑے گا بگڑو گے دنیا تباہ ہوگی عبا برباد ہوگی مان لو میری بات قیامت کے دن اس ملا کا احسان ڈھانو گے قیامت کے دن اس مولوی کا شکریہ ادا کرو گے شیطان کے جمسوں سے نہ آنا کا کام ڈرانا ہے مولوی کا کام بشارت دینا ہے نہیں یہ مولوی ڈرانے اور دھوکہ دینے والا نہیں ہے کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے انی لقم نذیر مبین کا نمونہ بننے والا ہے حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا آقا نے اما عائشہ سے کہا عائشہ ذرا یہ جو تھیلے کا پردہ لگا ہوا ہے اس کو سرکا دینا اس کو ہٹا دینا اما عائشہ نے فرمایا محبوب کس لیے فرمایا کہ عائشہ میری امت کو میں آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں میری امت کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں و فاروق کو بلال زبیر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں آقا آپ کی اولاد تھی آپ کی بیویاں تھی آپ کا خاندان تھا آپ کا قبیلہ تھا آپ کے نواسے تھے پھر اس کے بعد آپ نے دیدار فرمایا پھر پردے کو سرکا دیا گیا فرمایا عائشہ ایک اور مرتبہ پردے کو سرکاؤ سرکایا گیا ہٹایا گیا آقا جو عالم شاہ سلم فرمایا میری امت کا میں پھر دوبارہ دیدار کر لوں پھر آخری ملاقات میری امت کے میدان میں شر میں ہوگی کیا ملتا ہے مسلمانوں آخری وقت تک یہاں یاد کیا آخری وقت تک ربی حبلی امتی کی دعائیں کی کیا ملتا ہے مسلمانوں مایوس نہ ہونا جب میں نے باتیں کہی تو شیطان یقیناً آپ کے دل کے گوشے میں پیشاب و پیخانے کے راستے سے داخل ہو کر یہ وسوسہ پیدا کر رہا ہوگا ارے یار اتنی بڑی زندگی گزر گئی اب تو داڑھی رکھے گا اب تو ملا بنے گا تیری بیگم کیا کہے گی تیرا قبیلہ کیا کہے گا تیرا سماج اور سوسائٹی کیا کہے گی مسلمانوں کچھ نہیں ہوگا کوئی کام نہیں آئے گا نہ سماج نہ سوسائٹی یہ زندگی کی نیکیاں کام آئے گی یہ داڑھی یہ سنت کا راستہ کام آئے گا حضرات مان لو میری بات مایوس نہ ہو میرا اللہ کہتا ہے تم زمین بھر کر ریت کے ذرات کے برابر گلا لاؤ سمندر کے جھاگ کے برابر گلا لاؤ میری رحمت تمہارے گناہوں کے مقابلے میں کشادہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہودین عبادی اللہ لا بت من رحمت اللہ ہاں اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اے میرے رب فضیل ابن ایاز ڈاکہ ڈالنے گئے تھے تو نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا وقت کا قطب بنا دیا اے رب کائنات ہم حافظوں کے سر پر دستار دیکھنے آئے تھے ہم نبی کے بارشوں کا چہرہ دیکھنے آئے تھے اے رب کائنات ہم دل سے دستار بندی میں آئے تھے اے رب ایک ڈاکو کو ولایت دے سکتا ہے تو ہماری توبہ کو قبول کر لے مولا مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے ہمیں ایمان دے دے ہمیں قرآن دے دے ہمیں دنیا نہیں چاہیے مولا ہمیں مال نہیں چاہیے دنیا دنیا والوں کو مبارک ہو اے اللہ تیری خوشی چاہیے اے رب تیری محبت چاہیے ہمیں آقا کا دیدار چاہیے مولا آقا کے ایک چہرے کے دیدار پر ہم سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں مالک بھی دینار شراب کے نشے میں مست ہے رب کا تو جانتا ہے کہ مالک بن دینار کو شراب کی محفل سے نکال کر تو نے ولایت پر فرمائی بشر ہاپی کی رات شراب کے اندر گزرا کرتی تھی تو نے بشر ہاپی کو شراب کے مرکزوں سے نکال کر ولایت کا تاج پہنایا تھا رب عمر بن خطاب نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تھے تو نے ہدایت سے بالا مال کیا تھا تو نے جنت میں ان کا محل بنوایا تھا اے اللہ ہم گرہگار صحیح ہم نے داڑھی ضرور نکالی ہم نے ماں باپ کی لاپرواہی ضرور کی ہم نے نماز کو چھوڑا تھا ضرور تھا لیکن لیکن نبی کے قتل کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے بچرے ہاپی کی طرح میں کدا میں ہماری شام تو نہیں گزرتی تھی مالک بین دینار کی طرح ہم جو ہے شراب پی کر مست تو نہیں ہوئے تھے حضرت فضیل ابن کی طرح ہم ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئے تھے اے رب تیرے کلام کی نسبت سے جڑے ہیں مولا ہمیں ہدایت دے دے ہمیں ہدایت دے دے مولا ہمیں ہدایت دے دے دنیا کا ہر ہر در ہمیں ٹکرا چکا ہے کوئی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انگریز ہمیں ہے کافر ہم سے نفرت کرتا ہے زمین و آسمان ہم پر تو کرتا ہے اے رب ایک مرتبہ تو قبول لے اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں ایمان کے راستے پر چلا دے ہماری زندگیوں کو نماز میں چلا دے اے اللہ ہمارے محبوب کے طریقے پر چلا دے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ان سلا و نژو کی واہ اللہ رب العالمین کا نبولہ بنا دے اے رب ہم جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ دنیا میں سب سے بہترین آدمی اور دنیا میں سب سے بدترین جو آدمی ہے مجھے اس کا دیدار کرا دے تیرا محبوظ بندہ تیرا ناپسندیدہ بندہ اور تیرا محبوب بندہ مجھے دکھا دے اللہ سے حضرت موسا علیہ السلام کلیم اللہ تھے اللہ سے بات کرتے تھے اللہ نے کہا موسا فلاں مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ جانا جو آئے گا وہ کائنات کا سب سے بدترین انسان ہوگا جہنم کا سب سے قبیض ترین انسان ہوگا جہنم کا لہو پینے والا پیٹ پینے والا غسلین پینے والا جہنم کے سارے عذاب کو سہنے والا حضرت موسا علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے جو دیکھا تو یہی تو مشہور و معروف آدمی تھا جو ضلع کرنے والا تھا جو شراب پینے والا تھا جو بدکاری کرنے والا تھا جو ماں باپ کا نافرمان تھا جو علماء کا قاتل تھا جو پیغمبر کی توہین کرنے اے اللہ کوئی شک نہیں اس کے جہنمی ہونے میں ہاں وہ آدمی دکھا دے جو تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہو جنت میں اونچا مقام پانے والا ہو اور کائنات نے کہا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اسی درخت کے نیچے بیٹھ جانا اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے جب جب آدمی آیا حضرت علیہ علی السلام کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی حیرت کی انتہا نہ رہی پہرے پہلے زمین کھسک گئی کیا دیکھتے ہیں یوسا علیہ السلام صبح میں اللہ کا جو نافرمان بندہ تھا جہنم کا خبیص ترین آدمی تھا رات میں اللہ کا محبوب ترین امتی بن گیا سب سے پسندیدہ بندہ بن گیا حضرت موسا اللہ سے بات کرنے والے تھے حضرت موسا گئے تور پہاڑ پر اپنے چپلوں کو نکالا اللہ کو اللہ سے باپ کا شرف حاصل کیا کلام کا شرف حاصل کیا اے اللہ کیا ماجرا صبح میں تیرا جہنمی کندا رات کے جنتی کیسے بن گیا اللہ نے کہا میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے مسلمانوں میری ماں اور بہنوں دیکھو اگر تم سدھرو گی نسلوں کی نسلیں سدھر جائیں گی تم بگڑو گی نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی میری ماں میں آج کچھ سے مانگتا ہوں ہوں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی میری ماں سے بھی مانتا ہوں ایک محمد بن قاسم کی میری ماں اب ہم سب میں سہ نہیں سکتے اسرائیل کے صدمے یہودیوں کے صدمے نشارہ کے صدمے عیسائیوں کے صدمے کفار مشرقین کے اے میری ماں بہت ہو گیا بہت ہو گیا جی تو چاہتا ہے چلو بھر پانی میں ڈوب بھر جائے میری ماں ایک محمد بن قاسم کو دے دے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دے ایک خواجہ میری کو دے دے میری ماں ایک یوسف بن تاشین کو دے دے میری ماں ایک ملا عمر کو دے دے ایک اسامہ کو دے دے میری ماں آج قوم پیاسی ہے تیری ممنو نے کرم ہوگی میری ماں تیری چلتی ہے میں روایت کہتے کہتے اس روایت کا دورہ چھوڑ دیا تھا کہ حضرت انس ان مالک فرماتے ہیں وہ عورت کسی اور قوم میں ہوتی تو اس کی پوجا کی جاتی بچے کو آپ نے نبی کے حوالے کیا آخا نے اس کو کسی صحابی کے حوالے کیا مدینہ طیبہ کے اندر وبائی بیماری آئی بچہ انتقال ہو گیا قوم کے لوگوں نے اس ماں کو تانا دیا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دی تیرے بچے کو ہمارے بتوں نے کھا لیا تو وہ ماں آئی کہا حضرت انس ابن مالک نے کہ میرے بیٹے کو دکھاؤ حضرت انس بن مالک نے کہا عورت ہے بیٹے کی کا کرنا برداشت نہیں کرے گی آقا سے اجازت لی آقا نے کہا ٹھیک ہے اس کو بیٹے سے ملنے دو شرط یہ ہے کہ جزا پدا نہ کرے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے قدموں کے پاس گئی روایت میں آتا ہے میری ماں میری ماں وہی تو عورت ہے وہی تو خاتون ہے وہی تو ذات اور برادری کی ہے کہ حضرت انس میں مالک فرماتے ہیں کہ قدموں کے پاس کھڑے ہو کر وہ دعا کرنے لگی رب تو مجھے زمین میں زندہ دفن کر دے میرے بیٹے بیٹے کو تباہ کر دے برباد کر دے سو بیٹوں کو کتے اچک لے لوبڑیاں لے کر جنگل میں شکار کر لے اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں زندگی دی تھی زندگی تو نے لے لی جان دی تھی جان لے لی کوئی گلا شکوا نہیں اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے محبوب کو تانا دیا جا رہا ہے آج اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اے اللہ کچھ لمحوں کے لیے تاکہ ان بتوں کے پجاریوں کے پاس اس بچے کو لے جا کر میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دوں پھر اس بچے کی روح کو لے لینا حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں قبر یہ کفن کے پیروں تلے کھڑے ہو کر دعا کر رہی تھی انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رب کعبہ کی قسم اس بچے کی ماں کے ہاتھ ابھی گرے نہیں تھے کہ کفن کے اندر حرکت ہونے لگی میں نے جب چہرے سے چادر کو ہٹایا تو وہ بیٹا امی جان کو پہچان کر امی جان امی جان کہنے لگا ماں تو نے مردے کے جسم میں جان ڈال دی ماں تو نے بخاری کو آنکھ دے دی ماں تو نے قطب کو پیدا کیا ولی کو پیدا کیا محدث کو پیدا کیا مفسر کو پیدا کیا آج کیا تو باندھ ہو گئی ہے ماں کیا تجھے ہمارے نوجوان کا پٹا نظر نہیں آتا کیا تجھے کشمیر کی گلیوں کی سدائیں فلسطین کی آہیں لبنان کی و پکار لبنان اور سوڈان کے اندر بچوں کی کلیاں مسکرانے سے پہلے کھلنے سے پہلے ان کی مسکراہٹ کو فوجیوں کے بوٹوں تلے رون دیا گیا ماں ہم بھی مانگتے ہیں صلاح الدین کی تیری دعا میں تاثیر ہے اما تیری دعا میں تاثیر ہے قوموں نے دیکھا نبی نبوت کا پیمانہ لے کر آئے ماں پتےجا بن کر تو نے ان کا کہہ کر نبی کو دلا کا دیا تھا ماں تیری تاریخ ہے کہ جب تو صاحب ایمان بنی اللہ نے اس قوم سے عذاب کو اٹھا دیا جب تو نے نبی کی بیوی بن کر نبی کے نافرمان بنی اللہ نے قوم لوٹ کو تباہ کیا قوم نو تباہ کیا میری ماں تجھے حضرت خدیجہ کا حضرت زینب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم بھیک مانگتے ہیں ایک عمر فاروق کی نائب کی بھیک مانگتے ہیں ایک مجاہد کی بھیک مانگتے ہیں ایک جو ہے ملا عمر اور اسامہ کی بھیک مانگتے ہیں کیا تم بانج نہیں ہوئی میری اماں دے دے پھر سے دیکھنا بیت المقدس کے اندر یہ ناپاک جوتے جو ہے چلے جائیں گے بیت المقدس میں نماز پڑھی جائے گی میری اماں بابری مسجد کے اندر اذان ہوگی میری اماں وہ مسجد مدد جن کو کافر کے ناپا منصوبوں نے ختم کر دیا تھا میری اماں وہاں پر سجدوں سے وہ زمین آباد ہو جائے گی تو متقی بن جا تو تحجد گزار بن جا تو پاپردہ بن جا مایوس ہونے کی ضرورت ہے میری اماں مایوسی کفر ہے دیکھ حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ آدمی دکھا دے رب کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو صبح میں جہنمی تھا رات میں جنتی بن گیا اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا میرے اور بندے کا راز ہے موسا علیہ السلام ضد کرنے لگے اللہ نے فرمایا بات یہ ہے موسا کہ یہ لکڑ ہارا تھا لکڑیاں کاٹا کرتا تھا اور اس سے اپنے آل اولاد کی پرورش کیا کرتا تھا رات میں دن میں جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے چھوٹے بچے کو گردن پر بٹھا کر لے جا رہا تھا بچے تھے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں بچے کو بلی نظر آئی بچے نے پوچھا ابو جان ابو جان کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہے میں نے کہا کتا کہا اس سے بڑی کوئی چیز ہے میں نے کہا گڑھا کہا اس سے بڑی کوئی چیز ہے میں نے کہا گھوڑا کہا اس سے بڑی کوئی چیز ہے میں نے کہا ہاتھی اس سے بڑی کوئی چیز ہے میں نے کہا پہاڑ کہا اس سے بڑی کوئی چیز ہے میں نے کہا آسمان اب بچہ خاموش نہیں تھا بچے نے پوچھا اے میرے ابو جان کیا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو ابو جان کہنے لگے ہاں بیٹے چیز تو ہے لیکن میں نہیں مان رہا ہوں یہ الگ بات ہے مانتا ہوں لیکن جو ماننا ہے وہ نہیں مانتا کہا ابو جان کیا چیز ہے جو آسمانوں سے بڑی چاند سے بڑی ستارے سے بڑی سمندر سے بڑی پہاڑوں سے بڑی کہا میرے بیٹے وہ خدا کی رحمت ہے فرماتے ہیں موسا جب اس گنہگار بندے نے میری شان رحیمی اور شان کریمی کا واسطہ دیا میری شان رحمت جوش میں آئی جو صبح میں جس بندے کو تو نے محبوس پایا تھا اب وہ میرے لیے سب سے محبوب بندہ ہو گیا مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اٹھو قدم بڑھاؤ یہ زمین تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے بیت المقدس تمہاری اذان سننے کے لیے بےتاب ہے بابری مسجد تمہاری اذان کی آواز سننے کے لیے تلاوت کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہے یہ جیلوں میں قید بے قصور مسلمان تمہاری رہائی کے منتظر ہے نوجوانوں سور کے جسم میں بھی خون ہوتا ہے تمہارے جسم میں بھی خون ہے اگر تم میں غیرت نہ ہو تو سور کے خون کے جسم کے خون میں تمہارے خون میں کیا فرق رہ جاتا ہے اپنی غیرت کو جگاؤ اپنی حمیت کو جگاؤ اپنا اپنی زندگی نبی کے لیے لگاؤ اسلام کے لیے لگاؤ مسلمانوں کے لیے لگاؤ قرآن کے لیے لگاؤ پھر دیکھو مسلمانوں کہ حضرت ایک صحابی حضرت حنزلہ آپ جانتے ہیں بہت وقت ہو رہا ہے میں سکیڑ کر بیان کر رہا ہوں کہ ایک بیاہی دلہن کو سہاگ رات منائی غسل نہیں کیا اور چلے گئے میدان جہاد میں جامع شہادت پیش کرنے کے لیے کیا بیوی کے حسن کو وہ نہیں جانتے تھے یا بیوی کی ملاقات کی لذت کو نہیں جانتے تھے یا بیوی کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے تھے ابھی مہندی کا سرخ رنگ نہیں اترا تھا ابھی زعفرانی بھی خوشبو نہیں نکلی تھی کہ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص خطے پر برسات ہو رہی ہے اور جگہ پر نہیں ہو رہی ہے میرے آقا میرے محبوب نے فرمایا حضرت حنزلہ سہاگ رات میں بیوی سے مل کر بغیر غسل کے نکل گئے تھے انہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا تھا تو فرشتے ان کے آج غسل دے رہے ہیں اٹھ نوجوان فرشتہ تیرا انتظار کر رہا ہے یہ ہور تیری انتظار کر رہی ہے یہ ملک یہ گلمان تیرے انتظار میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی سڑی ہوئی حیض چھننے والی غیروں کے ساتھ سونے والی ان کے حسن پر تو فدا ہے ہے ہے لانت میرے رب نے اس کو بنا کر ایک مرتبہ اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا میرے رب نے اسے بنا کر کہا مچھر کے پر کے برابر میرے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں طلاق دے اس دنیا کو طلاق دے اس مال کو دیکھ دیکھ نکل یا یادین آمن فروفی سبھی ارد جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کیا تمہارے بیڑیاں لگ جاتی ہے نکلو مجھ مسلمانوں نکلو اس راہ کے اندر بڑے مزے ہیں اس راہ کے اندر کوئی بڑی لذتیں ہیں پوچھو حضرت حنزلہ سے کہ سہاگ رات سے لذت بڑھ کر تمہیں جامع شہادت میں کیا لذت ملی تھی پوچھو حضرت حسین سے حرمین شریف کو چھوڑ کر کربلا کی سرزمین میں تم نے کیا پایا تھا پوچھو وہ شہر جو ہے کے شہدا سے کہ تم نے مسجد نبوی کے دامن کو چھوڑ کر ریاض الجنہ کو چھوڑ کر تم عہد اور بدر میں آئے تھے تو تم نے کیا پایا تھا مسلمانوں آؤ آؤ یہ بڑی قیمتی وہ چیز ہے جو دنیا کی اور قوموں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس موت ہے ان کے پاس ماتم ہے ان کے پاس رونا ہے ان کے پاس پیٹنا ہے اور ہمارے پاس شہادت ہے اور یہ وہ شہادت ہے کہ جس پر ہزاروں جانے قربان اور یہ وہ شہادت ہے کہ جس کو رب کائنات نے کہا ولا انعقاد لموفی سبی اللہ امبا کہ اسے مردہ بھی مت کرو بلکہ یہ زندہ ہے یہ وہ شہادت ہے کہ جس کی روح روح کو لینے کے لیے فرشتے لڑ پڑتے ہیں تو رب کائنات آتا ہے اے فرشتوں کیا تم نے اس روح کو پیدا کیا جو لڑ رہے ہو میں لوں گا تم لوں گے نہیں اس روح کو میں نے پیدا کیا یہ روح میرے لیے ہے اللہ خود تمہاری روح کو لینے کے لیے آئیں گے فرشتوں اے مسلمانوں اٹھو خالد ابن ولید کا جامع پہنو اٹھو نوجوانوں عمر بن فرق حضرت عمر بن فاروق کی شجاعت کو لو عدالت کو لو صداقت کو لو عثمان عثمان غنی کی حیا کو لو پھر سبق پڑھ کر دیکھو یہ قومیں ہمارے تل بھی نہ چاہتے تو پھر کہہ لینا ولا تہینو ولا تہدرو وان تم لال ان پر تم وہ ہم نہ کرو مقدر ہے ہمارا واد اللہ الدین عامن امین کو وامل الصالحات لئے تخلیف اللہ فی الارض میرا رب کہتا ہے کہ ہم زمین کے تمہیں بے تار بادشاہ بنائیں گے امریکہ ہم حکومت کریں گے رشیا پر ہمارا جھنڈا لہرائے گا فلسطین ایک دن آزاد ہوگا قرآن نے کہا یریدون علی کیوں نور اللہ افواہین واللہ متم نورہ ولو کری ہلکا یہ اپنے تھوکوں سے اسلام کی شمع کو بجانا چاہیں گے چاند پر جو تھوکے گا اس کا تھوک اس کے منہ پر پڑ جائے گا اٹھو اٹھو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شجاعت کے ساتھ اٹھو حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کے ساتھ اٹھو حضرت عثمان غلی کی حیا کے ساتھ اٹھو حضرت ابو بکر کی صداقت کے ساتھ اٹھو حضرت عمر فاروق کی عدالت کے ساتھ اٹھو حضرت علی کے علم کے جوہر کے ساتھ اٹھو اٹھو مسلمانوں اٹھو کہاں دنیا کی پوجا میں لگے ہو کہاں مال کی پوجا میں لگے ہو کہاں دولت کی پوجا میں لگے ہو پھر دیکھ لینا میں نے کہا بات غلط ہو میرے منہ پر چپل مارنا میں مر جاؤں میری قبر کی طرف تھوک دینا یہ نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس سرزمین پر اسلام ہر کچے پکے مکان پر جو ہے داخل ہو جائے گا اور عزت والا اسے عزت سے لے گا ذلت والا تلوار سے لے گا ذلت والا لاٹھیوں سے لے گا میرے محبوب جھوٹ نہیں کہہ سکتے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا پرچم لہرے گا شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا پرچم لہرے گا کمی ہم میں ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پہچانا ہم نے سنت کو نہیں پہچانا ہمیں حضرت علی و فاطمہ کے نکاح کے مقابلے میں چماروں کا نکاح عزیز ہے جس دن ہم سنت کو پہچان لیں گے یہ قوم ہم ہمارے قدم تلے گر جائے گی اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ یہ جلسہ کرارے ہم نے دیکھا کہ یہاں کے نوجوان بہت جوش و خروش کے ساتھ چلی انہوں نے بہت سارے معاملات کے اندر تعاون کیا بعدوں کے چہروں پر سنت بھی رہی تھی اے رب کائنات اس جلسے کے اس کہنے سننے کے سطح میں مولا ان کے چہروں پر نبی کا نور لے آ صحابہ کا نور نور لیا اولیاء کا نور لیا بہت سارے وہ علماء صرف جو ہے ایک دینی نسبت سے یہاں تشریف لائے ہم صحیح طریقے سے تقریر کے بوجھ کی وجہ سے ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ایک ملاقات بھی نہ کر سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ اور وقت ملے گا ہم تفصیلی ملاقات کریں گے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے آمین وافردان الحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیں اللہ مسلی علی سلی جنا بالا علیہ جنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بی حسان الى یوم الدین اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سیدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحبائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم اللهم اللهم اللهم دمر ديارهم زلزل اقدامهم فارق بين كلمتهم وانزل بهم الذي لا ترده عن القوم المجرمين انصرنا خير الناصرين اللهم افتح لنا کا خير الفاتحين اللهم اللهم ارزقنا خير الرازقين ما ما به به عبدك عبدك ونبيك ونبيك محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم من من من الخير ونعوذ بك شر استعاذ الشر المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول بالله العلي العظيم سبحان ربك رب رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين حضرات لکھنؤ آپ ہی کے علاقے کے ایک صاحب ہندوستان اور بیرونی مقامات پر ہونے والے بیانات کی سیڑھی یہاں پر لائے میں صرف بیس روپے اس کی قیمت ہے بنگلور سے اگر لاتا تو سیڑھی کی قیمت پچاس روپے ہوتی کسی وجہ سے لا نہیں سکا الحمدللہ بڑی کم قیمت میں آپ کو وہ سیڑھی برائے فروخت ہے جاتے ہوئے آپ لے جائے گھروں میں بجائے خدا جانے کون سی بات سے کب ہدایت کے فیصلے فرما دیں